یہ بات ہمارے کانوں تک گونج رہی تھی کہ جس شخصیت کو ہمیں بلانا تھا وہ ہم میں جلوہ افروز ہے میں اس شعر کے ساتھ حضرت والا کو دعوت دیتا ہوں یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی ساتھ پڑے رہتے ہیں میں حضرت مولانا انضر شاہ قاسمی دامت برکات ہوں ادام اللہ بقاہ نفا اللہ اسلام کو دعوت وہ آئے اور اپنے ناسک کلمات سے ہم تمام کو مستفید ہاں۔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 عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامین اظام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارت تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے محبوب اور برگزیدہ معزز بندے حضرات اولیاء کرام بالخصوص ان کی شان کی نسبت سے اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معزز سامعین کرام اس کو آپ کیا کہیے گا آخا کی پیشنگوئی کے مطابق کیا ہم ایک خطرناک فتنے سے دو چار نہیں ہیں نے فرمایا قرب قیامت مسلمانوں کے سامنے ایسے فتنے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے آئے تھے صبح کا مومن شام میں کافر ہو جائے گا شام کا مومن صبح میں حالات اتنے سنگین ہو جائیں گے نازک ہو جائیں گے ایمان انگارے کی طرح ہو جائے گا ہاتھ میں پکڑے گا ہاتھ جلے گا اور چھوڑے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا ایمانی شعور ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت رکھنے والے اتنے مشکل میں آ جائیں گے کہ ایک اللہ والے کی ایک مومن کی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے کاش اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس قبر کے اندر کر دیا ہوتا حضرات کتنے افسوس کی بات ہے جو حضرات عادل آباد کے باہر سے آئے ہوئے ہیں اور اس جلسے کے پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے حضرت فاضل مقرر حضرت مولانا عبد القوی صاحب نے شاید آپ کے سامنے واضح کیا ہوگا مسئلے کی نزاکت کو بتایا ہوگا کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ آج آقا کی امت آج خیر امت کتنی چھوٹے مسئلے کو لے کر بیٹھی ہے اگر یہ مسئلہ آج کا اجلاس اس لیے قائم کیا گیا ہوتا کہ اسرائیل کو نیست و نابود کرنا ہے اگر آج کا اجلاس اس لیے قائم کیا ہوتا کہ بابری مسجد کے اندر اذان دینی ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے آج کا اجلاس اگر اس لیے قائم کیا گیا ہوتا کہ مسجد افسا کو دوبارہ نماز سے آباد کرنا ہے اور دوبارہ ادان وہاں پر دلوانی ہے آج کا اجلاس اگر اس لیے قائم کیا ہوتا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو کسی کا نام عائشہ کسی کا نام سمیہ کسی کا نام زینب کسی کا نام خطیجہ آج ان کی عصمتیں آج ان کی عفتیں آج ان کی پاک دامنی کے چادر کو جو ہے گنگا میں ڈبکی مارنے والے گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والے غیر اللہ کی پوجا کرنے والے شرک کرنے والے بت پرستی کرنے والے آج ان ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو کا عصمت اور عفت کا سودا کر رہے ہیں میں مانتا کہ آج اگر امت محمدیہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس مسئلے پر جمع جمع ہوتی کہ آج دہشت گردی کا جو الزام اس پر لگایا جا رہا ہے کہنے والا ایک نمبر کا عالمی دہشت گرد ہے کہنے والا ایک نمبر کا چور ہے سفاق ہے ساٹھ لاکھ مسلمانوں کا قتل اس قتل کا خون کا قرض اس پر باقی ہے فلسطین کا افغانستان کا عراق کا صومالیہ کا ابو غریب جیل کا بغم تارا جیل کا جموں کشمیر کی وادیوں سے لے کر آپ کے سری لنکا تک اور آپ کے کیرلا تک ایک ایک جیل کے اندر جو ہماری مائیں اور بہنیں اور امت محمدیہ کے افراد سسکیاں لے رہے ہیں اس مسئلے پر اگر عادل آباد کے علماء اس مسئلے پر آج حیدرآباد اور آندھرا پردیش کے نوجوان جلسہ قائم کرتے آج زمین بھی فخر کرتی آسمان کے فرشتے بھی ہمارے حق کے اندر نات گوئی کرتے اور ہماری ہمسرائی کرتے ہماری تعریف کرتے یا المیہ نہیں تو اور کیا ہے یا اللہ کا عذاب نہیں یا اللہ کا قہر نہیں ہم نے علماء ربانی کے دامن کو چھوڑ دیا ہم نے اولیاء کرام کے دامن کو چھوڑ دیا ہم نے مدارس سے نشتے راتے کو کمزور کر دیا ہم نے مساجد سے منہ پھیر لیا ہم نے قرآن کی توہین کی ہم نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے جنازے اپنے گھروں سے نکالے ہماری شادی بیاہ کی مجلسوں کے اندر غیروں کی مجلسوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا ایک نوجوان اگر سڑک پر جا رہا ہے پتا نہیں لگتا سوائے قتنے کی علامت کے اور قتنے کی نشانی کے کہ اس کے منہ کے اندر زمزم ڈالا جائے یا اس کے منہ کے اندر گنگا جل ڈالا جائے اس کی نماز جنازہ پڑی جائے یا اس کو انتم سنسکار کر کر آگ کے حوالے کیا جائے نہ چہرہ مسلمانوں کا نہ لباس مسلمانوں کا نہ معیشت مسلمانوں کی نہ زبان مسلمانوں کی نہ تہذیب مسلمانوں کی نہ شناخت مسلمانوں کی مسلمانوں یہ اللہ کا عذاب ہے یہ اللہ کا قہر ہے کہ آپ نے اپنے خیر امت ہونے کو بھلا دیا آپ نے اپنے امت وسط ہونے کو بھلا دیا آپ نے اپنے وجود کو بھلا دیا اپنے تشخص کو بھلا دیا میرے عزت کی اللہ کے عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں عادل آباد کے نوجوانوں آج آپ کو سمجھ کر جانا پڑے گا آج یہ سبق سیکھنا پڑے گا کہ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت کیوں آئی ہے ہر کوئی بابا ہر کوئی شیطان کا پیشاب پینے والا اور شیطان کا عضو منہ میں رکھنے والا آج اتنا آسان ہو گیا کہ امت محمدیہ کے نوجوانوں کو وہ راہ راست سے ہٹا سکے وہ مسجدوں سے دور کر سکے وہ توحید سے دور کر سکے وہ آقا کے عشق سے وہ دور کر سکے وہ مکے اور مدین طیبہ سے وہ ناتا جوڑ سکے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ کل کفر آتا تھا ابو جہل کی شکل میں آتا تھا کل جہالت آتی تھی ابو جہل کی شکل میں آتی تھی کل انعت اور دشمنی آتی تھی ابو لہب کے شکل میں ادبا کے شکل میں شہبا کے شکل میں اور عبداللہ ابن اوبئی اتنے سلیل کی شکل میں عبداللہ ابن سبا کی شکل میں آج نام نہاد پیروں کے شکل میں باباؤں کی شکل میں حافظ کے شکل میں علماء کی شکل میں اس فتنے کے موقع پر آپ کے شہر کے آپ کے ریاست کے اور آپ کے علاقے کے کتنے نام نہاد مفتیان کرام اور کتنے نام نہاد علماء کرام اس جو ہے فتنے کا شکار ہو گئے جو فتنے کا شکار ہو کیا وہ عالم ہو سکتا ہے کیا وہ جو ہے مفتی ہو سکتا ہے کیا وہ جماعت کا ذمہ دار ہو سکتا ہے ایمان اس کا کیا بنا بخاری میں کیا اس کو بتایا گیا قرآن کے اندر اس کو کیا بتایا گیا ارے بند کمرے کے اندر ہر کوئی اپنے آپ کو خباب کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو بلال حقی کا نائب کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو صدیق اور فاروق کا نائب کہہ سکتا ہے حالات جب آئیں گے امتحانات جب آئیں گے آزمائشیں جب آئیں گے تب پتا چلے گا کہ کس کا ایمان کتنے پانی میں ہے کس کی عالمیت کی ڈگری کس کی افتاح کی ڈگری کس کی صنعت اور کس کی مدرسے کی نسبت اور کس کی خانخواہ کی نسبت اور کس کی جماعت کی نسبت کس کے چہرے پر وہ داڑھی یہودیوں کی داڑھی کی طرح یا نبی کے چہرے کی سنت کی طرح یہ تو ان باباؤں کے وجود کے بعد دودھ کا دودھ ہوتا ہے اور پانی کا پانی ہوتا ہے کہتے ہوں گے دنیا والے کسی کو علامہ اور کہتے ہوں گے دنیا والے کسی کو مفتی کسی کو محتمل کسی کو سردار اور کسی کو فلاں کسی کو چودھری لیکن اللہ کے یہاں تیرے میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا غلام محمد قادیانی کو کیا ان کے لوگوں نے نبی نہیں کہا اور جتنے باطل فرقے ہیں اور ان باطل فرقوں کے سرکردہ علماء ہیں کیا ان کے پاس علم نہیں تھا کیا ان کے پاس کتاب و سنت کی مہارت نہیں تھی سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء کرام نے جوتے کی نوک پر ان کو رکھ دیا اور پھر وں پر ان کو ٹکرا دیا کوئی غلام احمد قادیانی کو قبول نہیں کیا اور کوئی باطل فرقوں کے امیروں کو اور سرپرستوں کو قبول نہیں کیا مسلمانوں آندھرا پردیش کے نوجوانوں آپ کے علاقے کا نام عادل آباد ہے عدل کے معنی انصاف کے عادل کے معنی انصاف کرنے والے کے آپ کو انصاف لے لے, لے کر جانا پڑے گا انصاف کی بات آپ کو کرنی پڑے گی میں اگر کسی کو مفتی کہوں میں کسی کو علامہ کہوں میں کسی کو وزیر اعظم کہوں میں کسی کو وزیر خزانہ کہوں اور میں کسی کسی کو پولیس کمشنر کہوں کہنے سے نہیں ہوتا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بھی کہتے ہیں تمہارے کہنے سے کوئی جماعت کا چودھری نہیں ہو جاتا مفتی نہیں ہو جاتا آج آپ کو کہنا پڑے گا کہ ان کے امتحان کی گڑی کے وقت اور امتحان کے موقع کے وقت آزمائش کے وقت ان کے ایمان کی نیا ڈوب گئی اور ان کے ایمان کی کشتی ساحل تک نہیں پہنچ سکی جو اپنے آپ کو بڑے علامہ کہہ رہے تھے بڑے بڑے مفتیان کرام کہہ رہے تھے بڑے بڑے دین کے دائی کہہ رہے تھے قرآن جو کہہ رہا ہے ان نہ ان اللہ اطخاکم کہ اللہ کے یہاں وہ پرہزگار ہے وہ متقی ہے وہ جنتی ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ متقی کہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ پرہزگار کہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا بلی کہے ہمارے اور تمہارے کہنے سے من تو حاجی تو تم حاجی بغیرم تیرے مجھے حاجی کہنے سے اور میں تجھے حاجی کہنے سے کوئی حاجی ہو جاتا نہیں کوئی جو ہے اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا نہیں یہودیوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام کو یہ کہا تھا کہ سالس السلاسا کیا ان کے کہنے سے ہو گیا مسلمانوں کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے آج تعجب کی بات ہے آسمان کے فرشتے آج ہمارے اس معاملے کو لے کر ہنستے ہوں گے روتے ہوں گے یہ زمین کے ذرات یہ زمین کے حشرات الارض یہ کتے یہ کیڑے یہ مکوڑے اور یہ جانور آج امت مسلمیہ کے اس جلسے کے عنوان کو اور آج کے اس کردار کو لے کر کہ ایک بابا شو بازی ان کو دکھا کر ایک بابا ان کو بے وقوف بنا کر ان کے بڑے بڑے علماء کو ٹھک سکتا ہے مفتیان کو ٹھک سکتا ہے نوجوان کو ٹھک سکتا ہے کیا یہی ایمان تم نے سیکھا تھا کیا یہی عقیدہ تم نے سیکھا تھا کیا خانے حضرت باز اتنے جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی کہا تھا کہ وہ ان پتل تھا اور تھا اے باز اگر تجھے قتل کر کے ٹکڑے کر دیا جائے اگر تجھے جلا دیا جائے تیرے ایمان کے قدم کے اندر جمبش نہیں آنی چاہیے ڈوب مر کرنے کا وقت ہے مسلمانوں آج دودھ کا دودھ ہونا چاہیے پانی کا پانی ہونا چاہیے عادل آباد کے اندر بیٹھ کر ہم عدل کی بات کریں ہم انصاف کی بات کریں پہلے دو طبقے کرو ایک شیطانی ایک اولیاء رحمان اور دوسرا اولیاء شیطان اولیاء رحمان وہ ہوتے ہیں جو کتاب اللہ کے متبع ہوتے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہیں اولیاء شیطان سو گد آبادی کر لوگوں کو ٹھک کر لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت عصمت عفت اور پاک دامنی پر ڈاکہ ڈال کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کتنا بڑا یہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے ایسی جو ہے آلام کا اور ایسے جھوٹے باباؤں کا شکار ہو چکا ہے وہ مسلمان وہ مسلمان جو کبھی ابو جہل کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا تھا وہ مسلمان جس نے کبھی فرعون کے سامنے حامان کے سامنے شداد کے سامنے نمرود کے سامنے اور وقت کی عالمی طاقت اس وقت کی قیصر و کسرا اور اس وقت کا روم اور اس وقت کا ایران آج کے امریکہ کے ہزاروں گنا طاقت اور قوت کی وہ طاقت رکھتا تھا پیٹ پر پتھر ضرور بنے ہوئے تھے اور کپڑوں پر پیون ضرور لگے ہوئے تھے اور گھر کے اندر و کا ضرور تھا لیکن ہر کسی میں کے لال کی ہمت کہ ایک خاتون جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے اور جس کو کمزور کہا جاتا ہے اس کے ایمان کے اندر وہ جمبش لا کر بتا دے اور ایمان کے اندر جمبش لانا تو دور کی بات ایمان سے پل بھر کے لیے ان کے عقیدے کو کمزور کرنا تو جو ہے دور کی بات یہ خواب و خیال کسی مسلمان عورت کی بچی کے دل کے اندر بھی نہیں آیا مسلمانوں یہ واقعات کیا صرف سننے کے لیے ہیں اور ٹائم پاس کرنے کے لیے ہیں کیا تم نے نہیں سنا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ رہا کو جو کنگا کرنے والی عورت تھی جس کو عربی میں مشاتا کہا جاتا ہے علماء کرام سے اور خطبائے نظام سے اپنے علمہ سے اور اپنے اصلاح معاشرہ کے اجلاس کے اندر لاکھوں مرتبہ اس واقعے کو سنا ہوگا اس لیے کہ کل کسی بابا کا شکار ہو جاؤ کسی جادوگر کا شکار ہو جاؤ کسی حرام خور کا شکار ہو جاؤ کسی زانی کا شکار ہو جاؤ ہر کوئی تمہیں ٹھک سکتا ہے کیا ایمان اتنا تمہارا کمزور ہے ارے اللہ نے پران کے اندر یہودیت کو کمزور بتایا تھا عیسائیت کو کمزور بتایا تھا کفر کو کمزور بتایا تھا شرک کو کمزور بتایا تھا اور کہا تھا و مطلوب پجاری بھی کمزور ہے اور جس کی پوجا کر رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اللہ نے کہا تھا مسل الدین تحد مند اللہ اولیا کمسل اتنا ان بی اونل الن کب کہ جس طریقے سے مکئی کا جالا کمزور ہے یہ غیر اللہ کے پجاری یہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ان کے عقیدے اس سے زیادہ کمزور ہیں کیا مسلمانوں تمہارا ایمان ان کافروں سے گیا گزرا ہے مسلمانوں تمہارا ایمان وہ یہودی وہ عیسائی وہ نسارا جن کے چہروں کو اللہ نے بندروں کے چہرے بنا دیے جن کے چہروں کو اللہ نے مست کر دیا اور جن پر اللہ تبارک تارا نے زمین پر دھسانے کا عذاب دیا اور جن پر اللہ نے بستیوں کو الٹنے کا عذاب دیا تم ان سے بھی گئے گزرے ہو ان سے بھی کیا تم گئے گزرے ہونا چاہتے ہو کہ تم جو ہے ایک ذرا سی بات پر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھو گے اپنی بخاری کا اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کا اور وہ شیخ وہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ جن کا دن رات نارا بلند کیا کرتے تھے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے اب کیا ہو گیا اب کیا ہو گیا آپ کے دعوے کو کہ آپ نے ہے دامن چھوڑ کر ایک شعبت آباد زانی بدکار حرام خور دین کا مذاق اڑانے والا نبوت کا ٹھک کرنے والا وقت کا فرعون وقت کا نمرود وقت کا شداد اس کا مقابلہ نہیں کر پائے حدیث کے اندر آتا ہے ہمارے علماء بیٹھے ہیں دجال کا آنا یقینی ہے حدیث پاک کے اندر دجال کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے دجال کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے آج جو لوگ جس کی ماں کا پیٹ کا درد چلا گیا اور جسے لڑکیاں ہو رہی تھی لڑکا ہو گیا آج جس کی بیماری دور ہو گئی جس کا فخر فاقہ دور ہو گیا اور جس کی تندرستی دور ہو گئی آج انہوں نے ایمان کا سودا کر دیا آج انہوں نے اس رسول کا سودا کر دیا کل درجہ لا کر ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں دو سب مرے ہوئے کو زندہ زندہ کو مردہ اور بادل سے پانی برسائے گا لگے گا کہ یہ لوگ تو اس کا پیشاب پیئیں گے اور یہ لوگ اس کا پاخانہ کھائیں گے ایک شو آباد ایک مکار ایک ایار ایک حرام خور ایک زانی ایک بدکار کے ہاتھوں اپنے ایمان کا سودا کر سکتا ہے آج کا نوجوان اپنی ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کی عصمت عفت اور پاک دامنی کے چادر کو چاک چاک ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے کیا ضمانت ہے کہ کل اگر دجال آئے گا تو یہ دجال کے ساتھ نہیں جائے گا دجال تو خدائی کا دعویٰ کرے گا جنت بتائے گا دوزخ بتائے گا زندہ کو مردہ کرے گا مردہ کو زندہ کرے گا اور اندھے کو بینا کرے گا لگڑے کو اچھا کرے گا تب کیا کریں گے آپ کیا کریں گے مسلمانوں مسلمانوں اللہ نے آپ کو خیر امت اسی لیے بنایا باباؤں کے ہاتھوں پیروں کے ہاتھوں اور نقلی مریدوں کے ہاتھوں مرشدوں کے ہاتھوں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عفت اور عصمت کا آپ سودا کرو آپ کی تاریخ کیا ہے آپ کی تاریخ کیا ہے آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے ننے منہ بچے حضرت معاذ حضرت معاوض کم سن بچے میدان جہاد میں آنے کے لائق نہیں تھے عمر ان کو ساتھ نہیں دے رہی تھی ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر ان کے دل میں وہ ولولا تھا ان کے دل کے اندر وہ جذبہ تھا اور ان کے دل کے اندر وہ طرف تھی کہ وقت کے فرعون وقت کے دجال اور وقت کے حامان اور وقت کے شداخ کا پنجاب بنا لو اس امت کے اندر وہ بچے تھے جو بچوں کے اندر یہ جذبہ تھا اللہ نے ان کے جذبے کو پورا کیا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ابو جہل کا انجام کن کے ہاتھوں ہوا ابو جہل معاذ اور واپس دو ننے منے بچوں کے ہاتھوں وہ مارا گیا وہ قتل کر دیا گیا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو مشاتا تھی کنگا کرنے والی عورت کنگا گر گیا نیچے تو اس نے اللہ کا نام لیا کا بسم ربی موسا و ہارون ہارون اور موسا علیہ سلاد والسلام کے رب کے نام سے تو اب درباری نے سن لیا اور جا کر فرون کے لگا دی اور کہا کہ دیکھیے جہاں بنا خدا صاحب یہ جو آپ کی مشاکہ عورت ہے اس نے جو ہے آپ کا نام لینے کے بجائے موسا اور ہارون کے رب کا نام لے لیا اس نے یہ کیا وقت کا بادشاہ تھا ظالم تھا جابر تھا تو اس نے یہ کیا کہ اس کے دودھ پیتے بچے کو اس کے سینے پر لٹا دیا اور لٹانے کے بعد اس کے گردن پر چھری رکھ دی اور کہا کہ مشاکا اگر تو مجھے رب نہیں مانتی اگر تو مجھے انا رب کو بنانا کی تصدیق نہیں کرتی حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ والسلام کے رب کا انکار نہیں کرتی دیکھ اس دودھ پیتی بچی کے گلے پر میں چھری چلا دوں گا مسلمانوں ڈوب مرنے کی بات ہے وہ مفتیان نے کرام وہ علماء کرام اور وہ نام نہاد جماعت کے پجاری جن کا ایمان نہیں بنا تھا اور وہ لوگ جو آج شوبدہ بازی کے پجاری بن گئے کے پجاری بن گئے اس ننی منی بچی کے گلے پر جب چھری رکھی گئی اور پھر نے چھری رکھا ماں کے دل میں ذرا سا وسوسہ آیا آخر مانگتا بھی تو کوئی چیز ہے شفقت بھی تو کوئی چیز ہے بچی کی محبت کوئی چیز ہے بچی کے طرف دل میں آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بچی کے جذبات اور بچی کے احساسات کے لیے اس کو زبان دے دی بچی نے کہا امی جان ڈرنے کی کیا بات ہے میں پہلے جنت میں پہنچوں گی بعد میں کچھ لمحوں کے بعد آپ پہنچ جائیں گی دو تین منٹ ہی کا تو فاصلہ ہے سبر کر لیجیے حوض کوثر پر میری اور آپ کی ملاقات ہوگی مسلمانوں نوجوانوں اس معصوم اور اس شیرخوار دودھ پینے والی بچی کے اندر ایمان کی جو استقامت تھی اس سے بھی گیا گزرا ہے آج کا آدمی ہر کوئی کہے کہ صاحب جنت کے احوال بیان کر رہا ہے دوزخ کے احوال بیان کر رہا ہے اور یوں مکے کا کھجور دے رہا ہے مدینے کا جو ہے کھجور دے رہا ہے زمزم دے رہا ہے یہ دے رہا ہے وہ دے رہا ہے یہ کہا قرآن و حدیث میں ہے یہ کہاں ہے قرآن و حدیث میں اگر کوئی کھجور آپ کو دے وہ وقت کا قطب ہو جائے گا وہ زمزم دے وہ وقت کا کتب ہو جائے گا یہ کس نے معیار بنایا یہ کس نے معیار بنایا ولایت کا معیار کھجور دینا ہے ولایت کا معیار کیا زمزم کا پانی دینا ہے ولایت کا معیار کیا سمندر پر چلنا ہے ولایت کا معیار کیا ہواؤں کے اندر ہے ولایت کا معیار کیا منہ سے آگ کے شو نکالنا ہے اللہ کے لیے بتاؤ اللہ کے لیے بتاؤ کس دیوانے کتے نے تمہیں کاٹ لیا کس اڈے نے تمہیں ڈس لیا یہ کون سے کفر کے جراثیم یہ کون سے یہودیت کے جراثیم یہ کون سے منافقت کے جراثیم یہ کون سے دنیا کی محبت کے جراثیم یہ کون سے دولت کی محبت کے جراثیم تمہارے خون کے اندر مل گئے مسلمانوں اللہ کے لیے بتاؤ کیا ابو جہل نے یہ کہا کہ آخا مجھے کھجور دیجیے یہ کہا ہے اللہ اللہ اولیاء علیہم ولا هم يحزنون اللہدینا آمنو وکانو یتقون اللہ نے ولایت کا جو معیار بتایا وہ معیار یہ نہیں بتایا کہ کوئی آپ کو سونے کی زنجیر دے دے کوئی آپ کو انگوٹھی دے دے کوئی آپ کو اگال دان دے دے کوئی آپ کو دو روپے کا سکہ دے دے کوئی آپ کو پانچ سو روپے کی نوٹ دے دے ارے پٹا پرتی آپ کے آندھرا پردیش کے اندر ہے آپ کے آندھرا پردیش میں پٹا پتری ہے ابھی سائی بابا وہ جو ہے اس دنیا سے پچ کر کے چلا گیا وہ کیا نہیں دیتا تھا وہ کیا نہیں دیتا تھا ارے دولت کے پجاری جاؤ سائی بابا کی پوجا کرو وہ سونے کی زنجیر دیتا تھا وہ ہاتھ یوں کر واچ دیتا تھا وہ سکے دیتا تھا وہ روپے دیتا تھا روپے دینا سکے دینا سونے کی زنجیر دینا اور مال دینا دولت دینا اصل بات یہ ہے لکھ کر رکھ لو مسلمانوں لکھ کر رکھ لو کہ ان لوگوں کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے شیطان براہ راست انسانوں پر حملہ نہیں کر سکتا شیطان براہ راست مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ مسلمان باوضو ہوتا ہے مسلمان طاہر ہوتا ہے غسل کیا ہوا ہوتا ہے مسلمان سونے میں دعا پڑتا ہے اٹھنے میں دعا پڑتا ہے کھانے میں دعا پڑتا ہے بیت الخلا جانے میں دعا پڑتا ہے ارے کچھ نہ ہو کی مسجدوں سے اذان نکلتی ہے اور اذان یہ سنتا ہے اور کبھی اذان کا جواب دیتا ہے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ جب اذان کے کلمات آتے ہیں تو شیطان ری خارج کرتا ہوا وہ دوڑ کر جاتا ہے آپ نے صبح کے وقت سنا ہوگا کہ کتے رونے لگتے ہیں یہ کیوں روتے ہیں اس لیے کہ جب شیطان بھاگتا ہے تو ہر بھراہٹ کے اندر کسی کتے کے منہ پر ضرب لگ جاتی ہے کوئی سوئے ہوئے کتے کے پیٹ پر وہ جو ہے اپنا قدم رکھ دیتا ہے اس لیے وہ اٹھ کر ڈر کے مارے بھاگتے شیطانوں کو دیکھ کر وہ رونے لگتے ہیں تو اس وجہ سے شیطان کا براہ راست تسلط مسلمانوں پر نہیں ہو سکتا خاص طور سے اس لیے مسلمانوں آج اس حقیقت سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ شیطان کے باپ کی مجال نہیں ہے شیطان کے باپ کی مجال نہیں ہمارے عقیدے کو وہ کمزور کر سکے ہمیں نبی سے ناتا توڑ سکے ہمیں قرآن سے دور کر سکے جس کے خون کے پترے پترے کے اندر آقا کی محبت ہوگی اور جس کے دل کے اندر قرآن کا نور ہوگا اور جس کے دماغ کے اندر توحید کے پرچم کا سایہ ہوگا شیطان سو مرتبہ جنم لے وہ انسان کو گمراہ نہیں کر سکتا وہ مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتا وہ آئے گا بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایت الکرسی اللہ نے وہ عظیم الشان ہمیں دولت دی ہے وہ نعمت دی ہے اگر کوئی مسلمان سکھ کے دل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو وہ جل کر پاک ہو جاتا ہے یا علاقہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس لیے مسلمانوں کے اندر انسانوں کے اندر ایک اپنا ایجنٹ ایک اپنا دلال اور ایک اپنا مخبر وہ اس کو رکھتا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ پاک نہیں ہو سکتا اس لیے وہ نماز کا بہانہ یہ کہتا ہے میں مکے میں نماز پڑھ رہا ہوں میں مدینے میں نماز پڑھ رہا ہوں میں بیت المقدس میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے اللہ کی قسم جس دن اگر وہ غسل کرے گا اور غسل کرنے کے بعد اپنی منی نکال کر حالت جنابت میں نہیں آئے گا ایک منٹ کے سمے حصے میں شیطان اس کی جان لے لے گا آج باپ کا بیٹا نہیں ہوتا بیوی شوہر کی نہیں ہوتی شوہر بیوی کا نہیں ہوتا پڑوس پڑوس کا نہیں ہوتا ایک جماعت والے ایک جماعت کے نہیں ہوتے وہ شیطان جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ان شیطان ادب المبین شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ کیسے اس کو سونے کی زنجیر دیتا ہے اس کو ایچ ایم ٹی کی بات دیتا ہے اس کو مکے کا پانی دیتا ہے اور مدینہ طیبہ کا کھجور دیتا ہے شیطان اور اس جادوگر اس شعبہ آباز کے درمیان بطور ایجنٹ کے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک معاہدہ ہوتا ہے وہ اگریمنٹ اور معاہدے کے اندر پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ مرتے دم تک کبھی تو پاک نہیں ہو سکتا اور اگر غسل بھی کر لیا فوراً کسی سے زنا کر کر یا بیوی سے مل کر تجھے حالت جنابت کے اندر لوٹ کرانا پڑے گا اس لیے وہ بہانے بناتا ہے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی مکے میں پڑھ لی بیت المقدس میں پڑھ لی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے مدینے طیبہ میں تھے تو مکے مکرمہ میں نہیں تھے آخا بدر میں گئے تو مدینہ طیبہ میں نہیں تھے وہاں آپ نے نماز پڑھی عہد میں گئے آپ نے نماز پڑھی صدیق و فاروق جہاں جہاں گئے وہاں نماز پڑھی پیران پیر جہاں جہاں گئے وہ وہاں نماز پڑھے مجھے اللہ کے لیے بتاؤ اس شوبر آباد مکار زانی اور جو ہے یہ ڈاکو اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا یہ لٹیرا اس کا جو ہے تقوی زیادہ ہے یا صدیق و فاروق کا ایاز باللہ ایاز باللہ آج کے دارلوم دیوبند کے میں غوث پاک حاج اجمیری اور بختیار کاکی نظام الدین اولیا قاسم نانوتری اشرف علی تھانوی رشید احمد گنگوہی اس کے ساتھ نام جوڑ کر میں ان کی بے حرمتی کرنا نہیں چاہتا بلکہ میں یہ کہوں گا عادل آباد کے ایک امام صاحب کے پیشاب کے قطرے کو یہ شعبد عباس نہیں لگ سکتا یہ مکار نہیں لگ سکتا یا یار نہیں لگ سکتا اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ یہ ناپاکی کے اندر رہے ہمیشہ یہ تارت سے ہٹا ہوا رہے یہ بزرگان دین دی جہاں گئے وہاں انہوں نے نماز پڑھی کلام پاک کے اندر سورتوں کی دو تقسیم ہے ایک مکی سورت ایک مدنی سورت مکی سورت کا مطلب یہ ہے آقا مدینے میں نہیں تھے مدنی سورت کا مطلب یہ ہے کہ آقا مکے میں نہیں تھے جس کے لیے تمام جہاں اکسا ہو تو پھر اس کے لیے مکے کے معنی کیا اور مدینہ طیبہ کا معنی کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر رہ کر جب مدینے میں امامت آپ نے نہیں فرمائی حرم میں آپ نے امامت نہیں فرمائی یہ کس کھیت کا ملی ہے کہ ہندوستان کے اندر آندھرا پردیش کے ایک دیہات کے اندر رہ کر یہ مکئی مکرمہ پہنچ جائے یہ مدینہ طیبہ پہنچ جائے یہ بے وقوف بناتا ہے اس لیے کہ نماز کے لیے تہارت شرط ہے اور یہ تہارت حاصل نہیں کر سکتا اور دوسری شرط اس نے یہ رکھی ہے شیطان نے کہ جو عورتیں اس کے پاس جائیں ان کی عزت اور آبرو کو وہ لوٹتا ہے شیطان یہ شیطان بھی لوٹتا ہے یہ شیطان بھی جو ہے مزہ لیتا ہے لیکن جو بڑا خبیص شیطان ہے ابلیس ہے لئین ہے ملون ہے اس کا اگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ تم بھی مزہ کرو ہم بھی مزہ کریں گے تو شیطان کو اللہ نے تصرف دیا حضرت آدم علیہ سلاط سلام کو جب اس نے سجدہ نہیں کیا اب وسط بڑا کانا من القافرین بڑا ہوشیار تھا شیطان جب آیا ملون ہو کر مردود ہو کر رام دہ دربار ہو کر اللہ تعالیٰ سے تین چیزیں اس نے مانگ لی ان تین چیزوں کے اندر ایک چیز اس نے یہ مانگی اے اللہ مجھے تصرف عنایت فرما کیا ہے کہ میں بلی بن جاؤں میں کتا بن جاؤں اور میں کسی کے آنگ میں جا کر اسے سونے کی زنجیر دوں میں اسے لوٹا دوں میں اسے مکے کا پانی دوں میں اسے مدینہ طیبہ کا کھجور دوں تو یہ شیطانی حرکات ہیں یہ شیطانی سکنات ہے یہ شیطانی تصرف ہے اس شیطان کا اس جو ہے انسانوں کے ایجنٹ کے ساتھ اگریمنٹ جو ہوتا ہے اس اگریمنٹ کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مردوں کے ایمان کا جنازہ نکالو عقیدے کو خراب کرو اور ان کی عورتوں کی عزت آبرو عصمت عفت اور پاک دامنی کے چادر کو چاک چاک کرو کتنا بےتا ہو گیا ہے تو اور کتنا بے شروا ہو گیا ہے مسلمان کبھی تیری ماں اور بہنوں کی غیرت کی عفت کی پاک دامنی کی قسمیں کھائی جاتی تھی اسی لیے میرے آقا نے سچ فرمایا ادالم فصلہ بیما شیتا کہ اگر تجھ سے شرم کا جنازہ نکل جائے حیا کا جنازہ نکل جائے تو تیری مرضی میں تو جو چاہے کر اپنی بیوی کو غیروں کے پہلو میں سنا دے اپنی بیٹیوں کو ان کے پیر دبانے کے لیے ان کے جسم دبانے کے لیے تنہائی کے اندر چھوڑ دے مسلمانوں جس مذہب کے ماننے والے ہو اس مذہب نے شرم اور حیا کی وہ تعلیم دی کہ تمہاری اور ہماری ماں اور بیٹی کے مرنے کے بعد اگر سالن عورت اس کو غسل دیتی ہے اور اس کا ناخن ٹوٹ جاتا ہے یا اس کے سر کے بال اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں سر سے نکل جاتے ہیں وہ ہماری نے وہ ایزان نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کا بھی پردہ کرنا واجب ہے کہ جائے کہ کسی پیر کے قدموں کے اندر اور کسی مرشد کے قدموں کے اندر کسی شعبہ دبا کے پاس چھوڑ دیا جائے شک گزاری کے لیے کشی کے لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی بابا نے ہمیں لڑکا دے دیا اور بابا نے ہمیں بیبی دے دی بابا بابا نے کچھ نہیں دیا بابا نے وہ سب کچھ کیا جو رنڈی خانوں کے اندر ہوتا ہے جو فواہش کے اڈوں کے اندر ہوتا ہے وہ شیطان سے وہ سب کچھ کراتا ہے جو ایک کتا ایک کتیا کے ساتھ کرتا ہے مسلمانوں اگر جی ہے اگر شرم ہے اگر حیا ہے تو اپنی ماں اور بہنوں کی اسمت اور اسمت اور پاک دامنی کو بچا کیا ہو گیا تمہارے دہے عقیدے کو اللہ نفع دینے والا اللہ نقصان دینے والا اللہ زندگی دینے والا اللہ موت دینے والا اللہ صحت دینے والا اللہ بیماری دینے والا اللہ عزت دینے والا اللہ ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ حیات دینے والا اللہ مماد دینے والا اللہ صبح میں جس کے سر پر عزت کا تاج تھا میرا اللہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے جو ہے گلے کے اندر چپلوں کا ہار پہنا سکتا ہے آج جسے ذلت کے ساتھ گالیاں دی جا رہی ہیں میرا اللہ کل اس کے سر پر عزت کا تاج پہنا سکتا ہے مسلمانوں ایمان کو بناؤ مسلمانوں قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو مسلمانوں کل دجال آئے آج دجال کے ایک حرامی نسخے سے پیدا ہونے والے ایک سوبر آباز اور جادوگر کے مکر اور چکر اور اس کے مکر و فریب کے اندر آ کر تم نے اپنے ایمان کو رخصت کر دیا کبھی تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کے حوالوں سے اللہ کی مدد کو مانگا جاتا تھا کیا آپ نے نہیں سنا کہ دلی کے اندر سالی ہو رہی تھی لوگ بوم بوم کے لیے قطرے قطرے پانی کے لیے تڑپ گئے تھے شراب پریشک پر نماز پر نماز پڑھی جا رہی ہے مدتوں پر مدتیں ختم ہو گئی لیکن کوئی جو ہے برس ابل ابر برسنے والا نہیں ہے بادل برسنے والا نہیں ہے آخر میں ایک مسافر اپنی اوپنی کے کجاوے کے اندر کوئی چیز پردے میں رکھ کر لے جا رہا تھا اس مسافر نے پوچھا کہ یہاں پر تم لوگ میدان میں کیوں جمع ہوئے ہو ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں لوگ دانے دانے کے محتاج ہو چکے ہیں آسمان والا روک چکا ہے زمین والا جو ہے اپنا منہ پھیر لیا ہے اور پہاڑوں نے اپنا راستہ بند کر لیا ہے دریاؤں نے اپنے رخ کو پھیر لیا ہے اب سوائے اللہ کے عذاب کے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے اس نے یہ کہا تم کیا چاہتے ہو بادل پر سے اس نے کہا کہ جاؤ تم اپنے گھروں میں جانے سے پہلے انشاءاللہ شاء بادل برس جائے گا کسی شوبت نباس کے کہنے سے اور کسی جادوگر کے کہنے سے اور کسی مکار کے کہنے سے میرا خدا کسی جادوگر کے حکم پر چلنے والا لوڈا نہیں ہے اور کوئی غلام نہیں ہے کہ یہاں یہ ریموٹ بٹن دبائے اور وہ بادل برسا کر جلسے کو تہس نہس کر دے یا کسی کو کراف کر دے میں اللہ کو حاضر اور نادر جان کر تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں مسلمانوں عبد السمی سو مرتبہ تو جنم لے لے اور سو مرتبہ تیرے آواز داد کو بلا لے تیرے سیاتی کو بلا لے ایک بار انضر شاہ کا بینگا کر سکتا ہے کر کر دکھا لے میں بھی مان لوں گا کہ اللہ نے تجھے شیطان کا غلام بنایا ہے اور شیطان کا پجاری بنایا ہے میں تیرے علاقے کے اندر مہمان بن کر آیا ہوں نہ میری جو ہے سسرالی رشتہ داری ہے نہ یہاں میرے ماں باپ کی رشتہ داری ہے نہ یہاں کوئی مکتب فکر کی رشتہ داری ہے بلکہ میں تجھے کہتا ہوں کہ دیکھ کتنے دنوں تک یہ جو ہے ڈھونگ رکھتا رہے گا یہ باباؤں کا گیم کھیلتا رہے گا آ جا توبہ کر لے آ جا اللہ سے معافی مانگ لے آ جا کے پرچم کو تھام لے آ جا وا تسیم اللہ جمیا کا تم کر بن جا دیکھ میرے اللہ کی رحمتیں تجھ پر کتنی نچھاور ہوگی تو کچھ نہیں کر سکتا تو کچھ نہیں کر سکتا تیرا باپ شیطان باللہ میرے شیطان ہم پڑھتے ہیں تو وہ ری خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے ایتل کرسی پڑتا ہوا بھاگتا ہے تو کیا بگاڑے گا کیا نفع دے گا ارے دنیا کے اندر بڑے بڑے جادوگر آئے ہیں اور دنیا کے اندر بڑے بڑے جو ہے دیوی اور دیوتاؤں کے شیطان کے پجاری آئے ہیں انہوں نے اس سے بڑے بڑے کرتب دکھائے ہیں آج کچھ لوگ جن کا ایمان کمزور تھا وہ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے ورنہ آج یہ قوم جگ چکی ہے علماء ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں اب تیرا آخری وقت آ چکا ہے اگر ایمان کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہے اگر تو جنت کا طالب ہے یہ ڈھکوسلی بات ہے کہ بھائی جنت کے اندر جا رہا تھا زکات دینا باقی تھا لاؤ زکات لا کر دو پان جو ہے تھوکنے کے لیے جگہ نہیں تھی قرآن تو کہتا ہے کہ جنت کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا وفیحا ما ماں ہل انفس و تلز العین کے قرآن کہتا ہے جو نفس چاہے گا وہ ہوگا جو آم چاہے گی وہ ہوگا یہ کہاں سے وغالدان آ گیا یہ کہاں سے بیڑی آ گئی یہ کہاں سے سگریٹ آ گیا مسلمانوں افسوس کی بات یہ ہے کہ زمانہ اتنا ترقی یافتہ ہونے کے باوجود اور اتنا علوم نبوت عام ہونے کے باوجود ایک زمانہ وہ تھا کہ رمضان کا چاند دکھنے کے بعد ہماری مسجدیں ترستی تھی ایک حافظ قرآن کے لیے ایک عالم کے لیے ایک فقی کے لیے ایک مقرر قطیب اور مفتی کے لیے الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد ہماری ریاست اور ہمارا جنوبی ہندوستان اتنا مستغنی ہے کہ آپ کے علاقے کا یہ اندرشہ الحمدللہ ہندوستان کے چپے چپے کے اندر جا کر توحید کے پرچم کو لہرا رہا ہے ایسے زمانے کے اندر کہ جب علوم نبوت عام ہے جب قرآن کی تعلیم عام ہے تعلیم بالغا عام ہے جب انٹرنیٹ کے اندر ریڈیو کے اندر اور آپ کو اخباروں کے اندر رسائل کے اندر جمعہ کے بیانات کے اندر دین مل رہا ہے ایسے زمانے کے اندر ایک شعبت عباس کے چکر میں آ کر اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کے آبرو لٹاتے ہیں اللہ کا عذاب ہے اللہ کا قہر ہے مسلمانوں کہ جب اس بچے نے کہا کیا چاہتے ہو اس نے کہا انہوں نے بتایا کہ بارش نہیں برس رہا ہے جاؤ گھروں کو جانے سے پہلے یہ بادل گرجیں گے اور برسیں گے ہوا یہ کہ گھر جانے سے پہلے بادل برس گئے گرجے بھی برسے بھی اور جو ہے کھیت سیراب ہو گئے اور انہوں نے خوب پانی کو استعمال بھی کیا اس کے بعد وہ بچے کے پیچھے ہو گئے کہ ہم نے دعاؤں پر دعائیں کی سلاطلست پر سلاۃ الستر پڑی لیکن کیا بات ہے کہ ہم سے کام نہیں ہو سکا اس بچے نے بتایا کہ میں چھوڑو یہ راز میرے اللہ کے درمیان ہے لیکن جب بڑوں بڑوں نے اصرار کیا تو اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا کہ دیکھو جب تم پوچھتے ہو تو میں آج راز کو پاس کیے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کجاوے کے اندر جو خاتون بیٹھی تھی وہ میری والدہ محترمہ تھی وہ کوئی اور نہیں تھی وہ میری ماں تھی مسلمان مسلمان جس ماں اور بیٹیوں کا آج تو خبروں کے حوالے کر رہا ہے مجاوروں کے حوالے کر رہا ہے گندے تعویذ پلی کرنے والوں کے حوالے کر رہا ہے مسلمان جن زانیوں اور بازوں اور شیطان کے ایجنٹوں کے حوالے کر رہا ہے ایک وقت یہ ماں کے اندر اتنا تقدس تھا اتنی بزرگی تھی اتنی کرامت تھی وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے کجاوے کے باہر اس کے پلو کا اس کی ساڑی کا یا اس کے دوپٹے کا کپڑا باہر آ گیا تھا میں نے اس کو ہاتھ میں تھام کر اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ اس کجاوے کے اندر جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور جو عورت بیٹھی ہوئی ہے مولا اگر اس کی عصمت اس کی عفت اور اس کی پاک دامنی کے تیرے پاس کوئی قیمت ہے مولا آج میری لاز رکھ لے آج بادل کو برسا دے فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ ابھی دامن سے چھوٹا نہیں تھا کہ گڑ گڑ جو ہے بادل گرجے اور برسات ہونے لگی ان ماؤں کی اسمت ان ماؤں کی عفت اور ان ماؤں کی پاک دامنی کے کبھی زمین و آسمان کے اندر نغمے تھے فرشتے ان کے گن گاتے تھے مسلمان کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے شرم کی بات ہے کہ آج ان جو ہے شوباد ان جھوٹے دجالوں کے مکر کے اندر فریب کے اندر تو جو ہے پھنس چکا ہے اللہ کی قسم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جس دن سے قرآن کو قرآن ماننا چھوڑ دیا آقا کو آقا ماننا چھوڑ دیا اپنے قیر امت کے ہونے کو ہم نے بھلا دیا اپنے وجود کی قیمت کو ہم نے بھلا دیا بین تطولو یس تبدیل قو غیر حکوم سا یقون اللہ نے کہا کہ مسلمانوں اے قیر امت اے امت وسط اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اے صدیق و فاروق کے ماننے والوں اے خواجہ کا دامن تھامنے والوں اے قرآن کے حامیوں اے حدیث پاک کی تحفظ کرنے والوں اے کعبہ کے محافظوں اے حضر اسفت کو بوسہ دینے والوں اے سفا بروا کے درمیان صحیح کرنے والوں اے عرفا کے اندر قیام کرنے والوں اے مینا کے اندر شیطان کی کنکریاں مارنے والوں اے مزدلفہ کے اندر سے گزاری کرنے والوں اے ریاض الجنہ جو میری جنت کا ٹکڑا ہے وہاں نماز ادا کرنے والوں اور وہاں اعتکاب کرنے والوں وہاں افطاری کرنے والوں وہاں سہری کرنے والوں دیکھو جب تم اپنے آپ کو مٹا دو گے اپنی قیمت کو بھلا دو گے تو ہم تمہارے وجود کو ختم کر دیں گے تمہارے شخصیت کو اور تمہاری قیمت کو مٹا کر رکھ دیں گے مسلمانوں میرے اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم ایک بینک کے مینیجر کور مینیجر پر جو اعتماد ہے اور ایک پولیس افسر کا جو ڈر ہے ایک ملٹری کے ڈنڈے کا جو خوف ہمارے دل کے اندر ہے آج اللہ کا واسطہ اللہ کے رسول کا واسطہ تمہارے ماں کے قدم و تلے جو جنت ہے اس جنت کا واسطہ اور تمہارا باپ جو جنت کا دروازہ ہے اس کا واسطہ دے کر پوچھتا ہو مجھے اللہ کے لیے بتاؤ کہ تمہیں آخرت کا خوف زیادہ ہے یا دنیا کی طلب زیادہ ہے کتنے مسلمان کتنے مسلمان آج سود کے اندر مبتلا نہیں ہے کیا یہ نہیں جانتے اس مجمع کے اندر اس حدیث کو کہنے سے پہلے اگر میں یہ کہوں وہ کلال وہ بہادر جسے کتے نے سور نے جنم دیا آدھائے اسٹیج کے اندر جو اپنی ماں کا بلاکار کرنے والا ہو ماں زندی ہو ستر سال کی ہو نو سال کی ہو ایک سو دس سال کی ہو کینسر کی مریضہ ہو ایڈس کی مریضہ ہو کمر جھک چکی ہو چشمہ لگ چکا ہو اور گھٹنے پھوٹ چکے ہو کیا کوئی میں کلال ہے کہ اس ماں کی ابرو لوٹے گا آپ کہیں گے مولانا صاحب اسلحی معاشرہ کی بات کیجیے اسلامی منقرات کی بات کیجیے ایک کتا سور بھی اپنی ماں کے ساتھ یہ کام نہیں کرے گا بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر وہ ماں مر چکی ہو اور قبر کے اندر ہو کون میں کا لال ہے جو قبر کو کھودے گا اور اس ماں کو نکالے گا اور کفن کو پھاڑے گا اور اس ماں کا بلاکار کرے گا کیا آج مسلمان سود کی وبا کے اندر اور سنگا اور غیر قوموں کی جو تنظیم ہے سود کی اور مسلمان کیا آج ماٹی کیچ کو گھر نہیں دے رہا ہے کیا آج مسلمان فکسڈ ڈپازٹ نہیں کر رہا ہے کیا آج مسلمان اپنی رقموں کو دگنا کرنے کے لیے مارواڑیوں کے پاس اور سوتخوڑوں کے پاس بنیوں کے پاس اپنی رقم کو نہیں لگا رہا ہے میں میرا باپ نہیں دیوبند اور دیوبند کا باپ نہیں بریلی بریلی کا باپ نہیں نظام الدین والے اور ان کے باپ نہیں میرے اللہ کی قسم اگر دیوبند کا باپ بھی کہتا بریلیوں کا باپ بھی کہتا نظام الدین کے بزرگوں کے باپ بھی کہتے میں جوتوں کے نوک پر اس قول کو ٹکڑا دیتا میں کیا کروں مجبور ہوں میں کیا کروں مجبور ہوں کہ اللہ نے اپنے کلمے میں جس کے ساتھ اپنا نام لگایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی فرق اگر سوت کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کے ستر سے زیادہ حصے ہیں اس میں کم درجے کا جو عذاب ہے اپنی ماں کے ساتھ ترسٹھ مرتبہ اور ایک روایت کے اندر بہتر مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ بلاکار کرنے کے برابر ہے مسلمان کیا آج تو اپنی ماں کا بلاکار کرنے والا نہیں ہو گیا اپنی ماں کا زانیہ تو نہیں ہو گیا میں نے کہا نا کہ اگر مولانا عبد القوی صاحب کہتے تیرے عادل آباد اور تیرے آندھرا پردیش اور حیدرآباد کا کوئی علامہ مفتی کہتا میں گریبان پکڑ لیتا مولانا صاحب قطیب صاحب مفتی صاحب زبان کو لگام لگائیے اس امت کو قرآن نے خیر و امت کہا ہے اس امت کو امت بسط کہا ہے اس امت کے فضائل ہیں اس امت کے مناقب ہیں اس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں رسولوں نے دعائیں کی ہیں اس امت کے نوجوان کو اس امت کے سودخار بنیے کو آپ ماں کا جانی بتاتے ہیں میں کیا کروں میں کیا کروں کسی علامہ کا کسی مفتی کا کسی خطیب کا قول نہیں آقائے دو عالم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے ادنا درجہ اپنی ماں کے ساتھ تہتر مرتبہ سیونٹی تھری مرتبہ بعض روایت کے اندر باسٹھ مرتبہ جو بھی ہو پچاس مرتبہ بھی ہو کیا اگر تیری ماں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے اس کی چولی کی طرف اس کے لنگے کی طرف کمر کی طرف تیری غیرت برداشت کرے گی لا یو پیرود پیرو یو کیمو کا فیما شجرا بھائی نہ میرے اللہ نے کہا کہ اگر میرے محبوب کے فیصلے کو نہیں مانو گے تم ایمان سے نکل جاؤ گے آج کا مسلمان کیا سوت کے اندر مبتلا رہی یہ چہرے جن چہروں پر پچ پچی داڑھی اور وہ چہرے کہ جو چہرے نہار پہ وہ تحجد پڑے نہ پڑے مسواک کا یاد آئے نہ آئے سونے کے اٹھنے کے بعد کی دعا یاد آئے نہ آئے اور فجر کی نماز پڑھے نہ پڑھے سورہ یاسین پڑھے نہ پڑھے امریکہ یہودی کتے عیسائی ملون مردود کے یہ ریجیکٹ زیر ناف استعمال کیے ہوئے جہد بریک جو یہاں پر ری پیکنگ کے ساتھ بیچے جاتے ہیں اور ان کو لے کر کیا آج امت محمدیہ کا فرض اپنے چہرے پر سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت نکال کر کیا آج پیشاب کی نالی کے اندر نہیں ڈال رہا ہے کیا ہو گیا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے کو دیکھ کر چاند شرما گیا تھا ستارے شرما گئے تھے سورج شرما گیا تھا آج تجھے میرے محبوب کے چہرے کے اندر ایس نظر آ گیا جن کافروں کو خوش کرنے کے لیے داڑھی مڑے کمینے ملون مردود اگر تو میرے اللہ کی قسم کتے کا چہرہ بنا لیا ہوتا سور کا چہرہ بنا لیا ہوتا اور کسی ریچھ کا بھیڑیے کا چہرہ بنا لیا ہوتا شاید اللہ تجھے درگزر کر دیا ہوتا اپنے چہرے پر اپنی گال پر اس طرح رکھنے سے پہلے تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں جس داڑھی کے مبارک سنتوں کے بال کو نکال کر پیشاب کی نانی کے اندر ڈال رہا ہوں میں خدا کے قدب کو دعوت دے رہا ہوں خدا کے قہر اور خدا کی پھٹکار اور خدا کی لانت کو میں دعوت دے رہا ہوں کیا تجھے میرے محبوب کے چہرے کے اندر عید نظر آیا تجھے میرے محبوب کا وہ روشن چہرہ جس کو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں لنا شمسن ویل آفاقی شمسن کہ ہمارے لیے ایک سورج ہے اور دنیا والوں کے لیے ایک سورج ہے اور دنیا والوں کا سورج صبح کے اندر طلوع ہوتا ہے اور وہ شمسی تتلو بادل عشاء میری امی جان فرماتی ہے کہ میرا سورج عشاء کے بعد عشا کی نماز پڑھ کر میرے گھر میں آتا ہے میری امی جان فرماتی ہے کہ دن بھر اگر تارا سوئی کے ناکے کے اندر اندر داخل نہیں ہوتا ہے تو میرے محبوب آتے ہیں تو ان کے چہرے انور سے نکلنے والی روشنی اور نکلنے والی کرنے نورانی کرنوں سے میں سوئی کے اندر کو داخل کر دیتی تھی میرے ابو ہریرا فرماتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کئی مجلس قائم تھی اور بڑی آب و تاپ کے ساتھ آپ کی گرم جوشی کے ساتھ مجلس چل رہی تھی میں کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا کبھی چاند کی دیکھتا اتفاق سے وہ رات کا رات کا چاند تھا فرماتے ہیں آقا ابو ہریرا کیا تو نے پایا فرماتے ہیں آقا چاند کے اندر تو چھائیا پائی اور چاند کے اندر تو آئے پایا لیکن آپ کے چہرے پر ایسے ہزاروں چاند قربان جس ابو نے آقا کے چہرے کو فرمایا کہ اس پر چاند قربان جس امی جان نے فرمایا یہ سورج سے زیادہ منور اور جس امی جان نے فرمایا کہ یوسف علیہ سلاط والسلام کو ان کے عاشق عورتوں نے جب دیکھا تھا ان کی سہیلیوں نے دیکھا تھا وہ کپتانہ عیدی اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا تھا امی جان نے فرمایا وہ یوسف کو دیکھا تھا تو انگلیوں کو کاٹ لیا میرے محبوب کو دیکھتے تو چھویا گلے پر چلا لیتی میرے آقا کے یہ حسن والے چہرے کو آج تمہیں عیب نظر آ رہا ہے آج تمہیں جو ہے مایوب نظر آ رہا ہے یہ صدیق کا چہرہ یہ فاروق کا چہرہ اسی لیے اللہ نے ایسے زانیوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا ایسے بدکاروں کو ایسے آبادوں کو ایسے شیطان کے ایجنٹ اور مقبروں کو اور جال کی ناجائز اولاد کو اللہ نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا مسلمانوں ہمیں تو یہودیت کا رونا تھا ہمیں عیسائیت کا رونا تھا ہمیں ان کافروں اور مشرقوں اور ان فرقہ پرست طاقتوں کا رونا رونا تھا کہ جو فرقہ پرست طاقتیں امن کا پیغام ہم نے دیا شانتی کا پیغام ہم نے دیا اس ملک کے لیے ہم نے جو لہو بھرایا ہم نے جو قربانیاں دی اس خون کے بدلے کے اندر ان برادران وطن کا پسینہ کا جو ہے قطرے بھی اتنے نہیں بہے دلی سے لے کر میرٹ تک ایک ایک درخت اگر بول سکتا ہے بولے گا کہ اس درخت کے اندر ایک جو ہے ہمارے عالم مورخ نے بتایا کہ ان درختوں پر تیس لاکھ علماء کرام تیس لاکھ علماء کرام کو پھانسی کے پندے پر لٹکا دیا گیا شاملی کا میدان اگر بول سکتا ہے تو بولے گا کہ ماں دیکھ رہی تھی بیوی برت رہی تھی اولاد تڑپ رہی تھی یہ ظالم انگریز ہمارے اکابرین کو ہمارے اولیاء کو ہمارے بزرگان دین کو ارے نذرانے لینے کا نام ولایت ہی ہے ارے عورتوں سے پیر دبانے کا نام بلی ہونا نہیں ہے ارے اپنے بسترے کو نوجوان اور دوشیزہ لڑکیوں سے گرم کرنے کا نام ولایت نہیں ہے ولایت شاہ اسماعیل شہید کی طرح بالا کوٹ کے اندر جامع شہادت نوش کرنے کا نام ہے ولایت حضرت خباس ابن ارد کی پیٹ کا نام ہے ولایت حضرت سمیہ کی آنکھ کے جانے کا نام ہے ولایت حضرت زنیرا کے جسم کے ٹکڑے ہونے کا نام ہے ولایت حضرت آسیہ کے پیروں کے اندر اور ہاتھوں کے اندر کیلوں کے گھسنے اور جسم کے پر بچھوں کے ڈالنے کا نام ہے ولایت اللہ کے راستے کے اندر حضرت حسین کے پانی مانگنے پر تیر کے آنے کا نام ہے اہل بیت کے پانی مانگنے پر گڑے کے اوپر جو ہے چھری چلانے کا نام ہے ارے مسنت کے اندر بیٹھ کر گدوں کے اندر بیٹھ کر بازی کر کر اور کچھ آگ کے کرتب دکھا کر ہوا میں مکھی بھی اڑتی ہے جو مکھی پاخانے پر بیٹھنے والی ہوتی ہے اور مچھر یہ سمندر کے اندر تیرتا ہے کیڑے تیرتے ہیں اگر کسی کو تیرنے کی وجہ سے ولایت ملی ہوتی ان مچھلیوں کو اس میل مچھلی کو یہ ولی ہوتی یہ قطب ہوتی یہ غوث ہوتی یہ چیل اور یہ آسمان میں اڑنے والے پرندے اور یا فضا میں جو ہے غوطہ لگانے والے پرندے یہ وقت کے ابدال ہوتے افتاب ہوتے نہ ہواؤں میں اڑنے سے کچھ ہوتا ہے میرے بھائی نہ جو ہے سمندر پر مسلح بچھانے سے کچھ ہوتا ہے میرے رب کی قسم میرے اللہ کی قسم ولایت کا جو معیار ہے وہ سنتوں کے دامن کو تھامنا ہے ولایت کا جو معیار ہے قرآن کے دامن کو تھامنا ہے ارے آؤ آؤ ولایت کیا ہوتی ہے یہ امداد اللہ مہاجر مکی سے پوچھو آؤ ولی کون ہوتا ہے یہ پوچھو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے آج من جملہ بیماریوں میں ایک بیماری امت مسلمہ میں علماء کرام معاف فرمائے ہمارے علماء کے اندر بھی آ گئی ہے تعصب پرستی شیخ پرستی شخصیت پرستی جماعت پرستی جمیت پرستی یہ وہ جماعت کا وہ وہ جماعت کا یہ یہ جمیت کا وہ وہ جمیت کا وہ پیٹھے والا وہ خانخواہ والا وہ جو ہے فلاں برادری کا یہ سب کچھ نہیں ہے کلکم سوا کلکم بنی آدم و آدم و تراب لا فضلہ ادبی چودہ سو سال پہلے آخری خطبے کے اندر حجت الوداع میں میرے آقا نے فرما دیا تھا یہ بیٹ یہ پٹھان یہ سید یہ کچھ نہیں ہے یہ عربی یہ اجمی یہ گورے کالے اور یہ سب کچھ نہیں ہے اگر ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے آج ہمارے علماء کرام کے اندر بھی اور کچھ نام نہاد دینداروں کے اندر بھی جماعت پرستی ہے شخصیت پرستی ہے وہ گناہ بھی کرے اس گنا کی وہ تعویل کریں گے اللہ کے لیے اسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے کلیمت اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے جذبہ شہادت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ میرے آقا نے فرمایا ازا ترک تم جہادا فصلت اللہ علیہ العذاب یہ شعبد آباد جو آ رہے ہیں یہ زانی جو آ رہے ہیں یہ ڈاکو جو آ رہے ہیں یہ ہمارے اوپر دہشت گردی کا جو الزام لگ رہا ہے ارے بھائی میں نے آپ کو تاریخ بتائی کہ شاملی کے میدان میں کالے پانی میں بالٹا کی جیل میں ولایت کی تاریخ کو قلم بند کرتے ہوئے حضرت مدنی نے تاریخ کو ولایت کی تاریخ کو مرتب کیا حضرت شیخ الہ نے ریشمی رومال کی تحریک چلا کر ولایت کی جو ہے تاریخ کو مرتب کیا میرے رب کی دت و جلالت کی قسم اگر برادران وطن تک یہ بات پہنچ رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے جا رہی ہے یا کل جب نیٹ کے اندر میری تقریر پڑے گی ان تک جا رہی ہے اگر ان کے ماؤں پر ان کی گیتا کو رکھ کر ان کی بائبل کو رکھ کر ان کی انجیل کو رکھ کر قسم دے کر پوچھو ہندوستان کے اندر اگر شاہد العزیز نہ ہوتا کیا یہ ہندوستان آزاد ہو جاتا اگر ہندوستان کے اندر ٹیپو سلطان نہ ہوتا کیا یہ ہندوستان آزاد ہو جاتا اگر ہندوستان کے اندر حسین احمد مدنی تحریک آزادی نہ چڑھاتے کیا یہ ہندوستان آزاد ہو جاتا ہند اگر ریشمی رومال کی تحریک نہ چڑھاتے کیا یہ ہندوستان آزاد ہو جاتا کیا کالے کاری کے اندر ہمارے علماء جیل کی جو ہے پابندی اور سعودیوں سہولتوں کو نہ جھیلتے کیا یہ ہندوستان آزاد ہو جاتا ارے آگے بڑھ کر میں بتاؤں کہ گاندھی جی کو ساؤتھ افریقہ سے ہندوستان آنے کے لیے وہ لائری کر رہے تھے وہ ایل ایل بی پڑھ رہے تھے ان کے پاس روپیہ نہیں تھا پیسہ نہیں تھا یہ شیخ الاسلام تھے یہ شیخ ال ہند تھے استاد شاگرد نے چندہ کر کر گاندھی جی کو ہندوستان کے اندر بلایا اور ایک سبھا کے اندر ان کو مہا آتما کا لقب دیا گاندھی جی کو مہا آتما کا لقب ہم نے دیا گاندھی جی کی جو ٹوپی کے نام سے آج مشہور ہے گاندھی ٹوپی حضرت مولانا فرنگی محی الدین فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے دیا اس لیے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی صرف مسلمانوں کی ایک جماعت کی بنیاد پر ایک فرقے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی تھی اس کو بھانپ لیا تھا ہمارے اکادرین نے ہمارے بزرگان دین نے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود آج ہمیں یہ ملک کیا سلا دے رہا ہے ہم نے دونوں سے حکومت چھین کر کیا کانوں کی حوالے کی انیس سو سینتالیس سے لے کر آج تک کتنے گجرات جیسے ماحول بنائے گئے اور کتنے ملیانہ اور میرٹ کے سبق کو دہرایا گیا اور کتنے مراد آباد کے سبق کو اور کتنے بلگام کے سبق کو دہرایا گیا کتنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو کو لوٹا گیا مکان ہمارا گیا دکان ہمارا گیا عزت عفت اور پاک دامنی امت کی بیٹیوں کی گئی مکہ مسجد کس کی ہے اور مالی گاؤں کی جامع مسجد کس کی ہے جو شب برات کے موقع پر بم دھماکہ کیا گیا حیدرآباد کی مکہ مسجد جمعہ کے موقع پر جو بم دھماکہ کیا گیا یہ کس مذہب کے پالن کرنے والوں کی ہے اور دلی کی جامع مسجد یہ کس کی ہے خواجہ اجمیری کس کے ہیں ارے مسجد ہماری مکہ مسجد ہماری دلی کی جامع مسجد ہماری خواجہ اجمیری ہمارے ارے جن مسجدوں کے اندر مسلمان بے وضو نہیں جاتا ناپاکی کی حالت میں نہیں جاتا ارے چپل لے کر نہیں جاتا جوتا لے کر نہیں جاتا کیا مسلمان ان مسجدوں میں بم دھماکہ کر سکتے سکتا ہے مسلمان کیا خواجہ میری کے درگاہ میں جا کر جب وہ پیٹ دکھا کر نہیں آتا کیا مسلمان افطاری کے موقع پر کیا وہاں بم دھماکہ کر سکتا ہے لٹی مسجد ہماری پٹے مدرسے ہمارے پھر کل داڑی والوں پر دہشت گردی کا الزام اماما والوں پر دہشت گردی کا الزام ان مدرسوں نے اس ملک کو امن دیا ہے اس ملک کو سلامتی دی ہے ہمارے دھرم کا نام ایمان ہے ایمان کے معنی امن کے ہیں ہمارے دھرم کا نام اسلام ہے اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں تم ملتے ہو تو کہتے ہو گڈ مارننگ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوپہر میں مر کر چلا جا اور دوپہر میں کہتے ہو گڈ آفٹر نون کہ شام میں تیرا جنازہ نکل جائے اور تم ملتے ہو تو کہتے ہو گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ صبح میں تیرا انتم سنسکار ہو جائے لیکن ہم سلامتی کا پیغام یوں پھیلا ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو کہ سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکتیں ہو یہ امن پھیلانے والا یہ سلامتی پھیلانے والا جس کے دھرم کا نام ایمان اور جس کے مذہب کا نام اسلام اور جس کی آئیڈینٹیفائی جو کی گئی اور جس کا تعارف جو کیا گیا اور جس کا ایجنٹا جو بنایا گیا وہ یہ نہیں کہا گیا جو نماز پڑھے گا مسلمان جو داڑھی رکھے گا مسلمان جو امامہ ڈالے گا مسلمان جو تجوی کے دانے ڈھکلے گا مسلمان جو حج کرے گا مسلمان جو عمرہ نہ المسلم من سلیم مسلم مل لسانی ہی ویدی ہی مسلمان وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے اس ہندوستان کے اندر ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے ساڑھے نو سو سال تک یہ مٹی بول سکتی ہے تو بولے گی یہ آسمان گواہی دے سکتا ہے تو دے گا یہ شجر یہ حجر اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو کہیں گے یقیناً ہمارے بادشاہ عیش پرست یقیناً انہوں نے محل بنانے کے اندر عیش پرستی کے اندر پاس اڑانے کے اندر کٹک بازی کے اندر انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی لیکن برادران وطن جو ہم پر دہشت گردی کا الزام تھوپتے ہیں دیکھو ہم نے ساڑھے نو سو سال کی دور حکومت کے اندر ایک فرقہ وارانہ فساد نہیں کرایا ہم نے ایک مندر اور مسجد کا جھگڑا نہیں کرایا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ آج نام لے کر منہ میں شیرنگ کا مزہ آتا ہے آج منہ میں حلوے کا مزہ آتا ہے آج ہمارے خون کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے وہ ٹیپو سلطان جو وقت کا قطب تھا جو وقت کا تاپ تھا وقت کا دال تھا میسور کی جامع مسجد بننے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ پہلی نماز وہ پڑھائے گا جو صاحب ترتیب ہو یعنی بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس کی ایک نماز بھی یا پانچ وقت سے زائد اس کی فوت نہ ہوئی ہو آگے پیچھے نہ ہوئی ہو تو مجمع بڑا تھا شیخ الحدیث تھے شیخ التفیر بڑے بڑے مدرسوں کے محتمل بڑے بڑے مدرسوں کے ناظم کسی کی ہمت نہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید نے فرمایا الحمدللہ میں آج جو ہے مسلح سنبھال سکتا ہوں وہ اللہ والا اس انگریز بلون نے تصویر جو پیش کی حضرت کی داڑھی کو نکال کر امت کے سامنے پیش کر دیا اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کے چہرے پر سنت نہیں تھی حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نمبر اللہ عمر مرقدہ حضرت مدنی کے مزار مبارک پر جب گئے اور آپ نے مراقبہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت کے چہرے پر سنت تھی اور حضرت نے اپنی مکتوبات کے اندر اپنے خطوط کے اندر اور اپنی مجلسوں کے اندر حضرت نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے بہرحال ایسا کٹر مذہبی آدمی آج بھی آؤ کرناٹک کی سرزمین کے اندر کئی پنڈتوں کے خاندان ہیں کئی پجاریوں کے خاندان ہیں ہمارے دلوں کے اندر تنگ نظری ہوتی تمہارے ایک مندر کی اینٹ باقی نہ رہتی تمہارے ایک گردوارے کی گھنٹی باقی نہ رہتی لیکن مذہب اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ٹیپو سلطان شہید جیسا کٹر مذہبی جس نے مسلح کو سنبھالا تھا وہ پنڈتوں کے لیے بیت المال سے وظیفے کو جاری کیا تھا مندروں کے لیے اس نے زمینیں اور پراپرٹیاں اس نے دی تھیں تم آج مندروں کے ممبروں آج مسجدوں کے ممبروں محراب کے اندر رام للہ کی مورتی رکھ کر ہندوستان کے سیکولرزم اور ہندوستان کی جمہوریت کو تم داغ داغ کر رہے ہو تم وطن کے غدار ہو تم وطن کے دشمن ہو تم بم بنانے والے ہو تم بم پھوڑنے والے ہو تم انسانیت کے قاتل ہو ہمارے بڑوں نے ایک کام ایسا نہیں کیا جو کام انصاف کے خلاف ہو عدل کے خلاف ہو ارے ٹیپو سلطان عالمگیر یہ تو وہ ہیں کہ جو وقت کے اللہ والے تھے صوفیہ تھے اچھیا تھے جلال الدین اکبر جو مغل بادشاہوں کے اندر پہلا بادشاہ تھا کون نہیں جانتا تھا ایش پرس بادشاہ تھا دنیا پرست بادشاہ تھا ضرور تھا دنیا پرس ضرور تھا ایش پرس لونڈیوں سے کھیلنے والا لیکن آؤ آؤ عقل کے اندر آؤ مسلمانوں کے دشمنوں مدارس تمہیں کھٹکتے ہیں مینارے تمہیں بچتے ہیں ادام تمہیں کھنکتی ہے اور تم جو ہے مسلمانوں کو یہ امریکی کتے اور یہ یہودی کتے میڈیا کے ذریعے سے جو وبا پھیلائی اس کے بابیلا کے اندر تم بھی آ گئے اور اس افواہ کا شکار تم بھی ہو گئے آؤ تمہیں آگرہ کے اندر فتح پور سیکری کے اندر اکبر کے محل کی وہ گھنٹی جس نے چوبیسوں گھنٹے اس نے اجازت دے رکھی تھی اگر کسی کھیت کے اندر کسی کسان کا جانور آ جاتا ہے اگر کسی کھیت کا غلہ چوری ہوتا ہے اکبر انصاف کے لیے عدل کے لیے اپنی بے دماد کو چھوڑ کر تمہیں حق دلانے کے لیے چوبیسوں گھنٹے تیار ہے ارے وہ اکبر جو دین الہی کا موجود تھا جس کو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی موجودگی کے اندر اس کو زندہ درگور کر دیا وہ اکبر اس کے دربار میں اتنا عدل تھا انصاف تھا کہ کبھی مدعی اور مدعا دو فریق دو جماعت اتنے مضبوط ہوتے ہیں اپنے دلائل کے اندر کہ فیصلہ کرنے والے کو مشکل ہونے لگتی ہے تو اکبر کے عدل کا اکبر کے انصاف کا اور اکبر کی عدالت کے چرچوں کا اتنا اثر تھا کہ اکبر کے دربار میں ایک ہاتھی تھا وہ ہاتھی اکبر کی عدالت سے متاثر ہو چکا تھا اس کے انصاف سے متاثر ہو چکا تھا عادل آباد کے مسلمانوں انصاف سے کام لو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ تم جو ہے طلحہ بن کر تم زبیر بن کر تم عمر بن کر تم صدیق بن کر تم فاروق بن کر تم سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر تم ٹیپو سلطان بن کر تم غوری بن کر تم محمد بن قاسم بن کر تم شیخ الہند بن کر تم امداد اللہ مہاجر مکی بن کر تم رشید احمد گنگو ہی بن کر ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے کچھ ایسا کام نہیں کیا کہ شرمندگی کی وجہ سے ہم اپنی نگاہ کو نیچا کرے آج تک بتاؤ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کیا کسی مدرسے کے طلبا نے ہڑتال کی ہے کیا کسی مدرسے کے طلبا نے سڑک کو جام کیا پہیے کو جام کیا اسٹیٹ لائٹ کو پھوٹا پھوڑا سرکاری بسوں پر پتھراؤ کیا کون ہے پتراؤ کرنے والے کون ہے سڑک جام کرنے والے کون ہے ہڑتال کرنے والے ارے تم کہتے ہو ہم بم بناتے ہیں ہم دہشت گردی کرتے ہیں ارے ہمارے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے کہ مرغی کو ذبح کرنے سے پہلے تم پانی پلاؤ اور اس جو ہے چھری کو اس کے آنکھوں کے سامنے تیز نہ کرو کہ کہیں اس کا احساس کا شعور اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچا دے جو مذہب ایک مرغی کے دل کی رعایت کرتا ہے ارے آؤ ہم امن کے پیامبر ہیں آؤ ہم سلامتی کے بھیگ دینے والے ہیں تم کہاں جا رہے ہو کہاں گمراہ ہو رہے ہو آؤ امن یہاں ملے گا سلامتی یہاں ملے گی تو سے بسا اوقات ایسا ہوتا کیا کر رہے بھیا دونوں مدعی اور مدعا اتنے مضبوط ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والا ایک رائے پر قائم نہیں رہ سکتا تو وہ ہاتھی ان دونوں کو سونگتا اور اس میں جو ظالم ہوتا اس کو اپنے سونڈ میں لیتا اور اپنے پنجوں تلے اس کو دبا دیتا تھا ہمارے عدل کے سکے ہمارے انصاف کے سکے جانوروں پر چلا کرتے ہیں آئیے آپ دیکھیے کون جو ہے ہندوستان کے امن کو ہندوستان کے سکون کو اور ہندوستان کی سیکولرزم کو ہندوستان کی جمہوریت کو داغ داغ کر رہا ہے کون دواؤں کے اندر نقلی دوائیں ملا کر آج جو ہے جان کا موت کا سوداگر بنا ہوا ہے کیا آج نقلی دوا نہیں بک رہی ہے کیا آج نقلی غذا نہیں بک رہی ہے کیا آج نقلی سیمنٹ بن کر پل نہیں گر رہے ہیں کیا بلڈنگیں نہیں گر رہے ہیں کیا یہ دہشت گرد نہیں اصل میں اس ظالم میڈیا نے اس ظالم امریکہ نے اس ملوم کتے نے ایک ہوا چلا دی کیا ہوا چلائی کہ جو بم پھوڑے گا وہ دہشت گرد حالانکہ جو غذا میں ملاوٹ کرنے والا ہے یہ دہشت گرد ہے جو نقلی دوائیاں بنانے والا ہے یہ دہشت گرد ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اپنے ووٹ کا سودا کرنے والا ہے یہ دہشت گرد ہے جو ایم ایل اے بن کر ایم پی بن کر منسٹر بن کر جو شپت لیتا ہے رام نام کی لکشمن نام کی گیتا پر بائبل پر انجیل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہے کہ میں امن کا کام کروں گا میں فساد کا کام نہیں کروں گا اور پھر رشوتیں لیتا ہے یہ ایک نمبر کا دہشت گرد ہے ہے مسلمان نے کیا کام کیا ہے مسلمان نے کیا کام کیا ہے اس جو ہے ملک کے گیسو برہم کو ہزاروں مرتبہ اسی مسلمان نے سہارا دیا ہے بلکہ میں آج میرے پاس وقت نہیں ہے دنیا والوں کو کہہ دو کہ آج یہ کہتے ہیں کہ پڑوسی ملک کے اندر چلے جائیں اور بٹوارا ہوا تھا تم نے مانگا تھا تم چلے جاؤ لکھ کر رکھ لو لکھ کر رکھ لو کہ جس دن آخری مسلمان اس ہندوستان سے خالی ہوگا میرے اللہ کی قسم قوم لوٹ کی طرح یہ بستی پلٹ جائے گی میرے اللہ کی قسم قوم سمود اور قوم آج کا عذاب تم پر آ جائے گا تم بچے ہوئے ہو تو جن مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا کہہ رہے ہو ان معصوم بچوں کی تلاوت کے سطح میں جب تم زنا کرتے ہو جب تم بدکاری کرتے ہو جب تم یتیموں کا مال ہڑکتے ہو جب تم جنگل کے جانور جانوروں کا مال ہڑکتے ہو جب تم کتے کے بسکٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہو کون سا گھٹالا تم نے نہیں کیا بسکٹ کا گھٹالا زمین کا گھٹالا شکر کا گھٹالا بجلی کا گھٹالا حتیہ کے قیدیوں کو دی جانے والے اناج اور غلے کا گھٹالا تم امن پسند ہو کہ گلی کے کتوں کے بسکٹوں پر تم نے ڈاکے ڈالے ارے کارگل کے جنگ کے اندر جو فوجی شہید ہو گئے ان کی بیواؤں کو اور ان کی جو ہے عورتوں کو جو ہے ایک اپارٹمنٹ دیا گیا دلی کے اندر اس کے اندر وہاں کے کتوں نے قبضہ کر لیا تم نے ان شہیدوں کو جو لہو دیا گیا ان شہیدوں کو جو تابوت دیے گئے ان شہیدوں کے تابوت کا تم نے گھٹالا کیا ان کے لہو کا تم نے گھٹالا کیا ہم نے امن دیا ہم نے انصاف دیا ہم نے تمہیں کھانے کا طریقہ بتایا ہم نے تمہیں کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا تمہارے پاس ستی تھی کہ پتی کے مرنے کے بعد پتنی اس کی چتا میں لٹ کر جل جاتی تھی ہم نے عورت کو سمان دیا ماں بنا کر کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے ہم نے عورت کو سمان دیا بیٹی بنا کر کہ وہ ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر اسے جنت کے اندر لے جائے گی ہم نے عورت کو سمان دیا بہن بنا کر اپنے بھائی بھائی کی عزت عفت اور دامنی کا وہ ذریعہ اور سبب بنے گی ہم نے سمان دیا بیوی بنا کر کہ اپنے قابل کے نصف ایمان کا وہ ذریعہ ہے تم نے اس ملک کو داؤ پر لگا دیا اس ملک کے اندر اتنا بڑا جو جی ڈبلا جو ہے وہ ہے کہتے ہیں کہ امریکہ کے گھوٹالے کے بعد اس دنیا کا سب سے بڑا گھٹالا اسی ملک کے ایک جو ہے وہ فرد نے کیا اس کا کون سے مدرسے سے تعلق ہے اس کا کون سا داڑھی سے تعلق ہے اس کا کون سے عوامے سے تعلق ہے ایک بم میں کتنے مرتے ہیں سو دو سو نقلی دوائیوں میں مرنے والے نقلی غذاؤں کے اندر مرنے والے پل گر کر دبنے والے بلڈنگیں گر کر مرنے والے اور نقلی چیزیں استعمال کر کر نقلی بریک بنا دیا نقلی آئل بنا دیا نقلی مصنوعی پیٹرول بنا دیا گھاٹ کے اندر گئے بریک لگایا بریک فیل ہو گئی ایک بم سے پندرہ مرے اور وہ بھی پڑوسی ملک کے دہشت گرد آئے ان دہشت گردوں کو آنے کس نے دیا اگر تم رشوت لے کر ان کو آنے نہ دیتے اگر تم ایمانداری کا ثبوت دیتے اگر تم ملک کے وفاداری کا ثبوت دیتے یہ پڑوس ملک سے کیوں دہشت گرد اس ملک کے اندر قدم رکھتے اس کے اندر بھی قصور تمہارا ہے مرتے مر جاتے لیکن دہشت کا سایہ اس ملک کے اندر پڑنے نہیں دیتے مسلمانوں سب کچھ کر کر سب کچھ لٹا کر آج ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کیا آپ جانتے ہیں کیا جانتے ہیں آپ کو جھوٹے باباؤں کے چنگل سے جب نکلنے کی فرصت مل جائے آپ کو فلم میں کام کرنے والے حرام زادے سور کھانے والے کتا کھانے والے شراب پینے والے بدکاری کرنے والوں کی اداؤں سے جب فرصت مل جائے ہر کوئی نوجوان اپنے آپ کو کسی بھیڑ کی طرف کسی چمار کی طرف کسی خربت کی طرف منسوخ کرتا ہے میں ایسا لگتا ہوں میں ویسا لگتا ہوں گھر میں آنے سے پہلے حجام کی دکان کا رخ اور گھر میں جانے سے پہلے حجام کی دکان کا رخ میں چہرہ کہ جو ہے کسی یہودی کی طرح لگے مسلمان کی طرح نہ لگے اور کسی نبی کے غلام کی طرح نہ لگے آج جو ہے تجھے کیا ہو گیا ہے مسلمان اے نوجوان تو کہاں بٹک گیا ہے اللہ نے تیرا مقام کیا بنایا تھا اللہ نے کون سی عزت تجھے دی تھی ارے یہ داڑھی تو وہ تھی کہ جس داڑھی کی وجہ سے آسمان کے فرشتے ناک پڑ رہے تھے اور سناخانی کر رہے تھے من زین الرجال بلوہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا ان فرشتوں کو دیکھ کر تو تھوکتا ہے نہ میرا چہرہ تو یہودی کی طرح میرا چہرہ بش کی طرح میرا چہرہ ٹونی بلیر کی طرح میرا چہرہ ان حرامی کتے اور سوروں کی طرح جو کشمیر کی جیلوں کے اندر جموں کی جیلوں کے اندر ہندوستان کی جیلوں کے اندر ابو غریب جیل کے اندر گوانتا نامو بے جیل کے اندر کے ناکردہ الزام کے اندر ان کو گرفتار کر کر مسلمانوں مسلمانوں کہا تم بھٹکے ہوئے ہو اور قوم ہمارے پیچھے کتنا پڑی ہی ہوئی ہے تم نہیں جانتے ایک باپ کو سامنے درخت سے باندھ کر اس کی بیٹی کو مادر ذات برہنا کر کر دہشت گردی کا الزام کملایا جاتا ہے ایک ماں کو برہنا کر کر بیٹے کو جو ہے کملایا جاتا ہے اور اسے مجبور کیا جاتا ہے تو مان لے کہ تو نے بم کو پھوڑا ہے وہ ماں کی عزت کو دیکھے گا یا اپنے اوپر بیتنے والی سزاؤں کو برداشت کرے گا اور انہیں نمک کھلا کر نمکین چیزیں کھلا کر پیاسا کیا جاتا ہے پانی مانگنے پر کیا ان کے منہ کے اندر پیشاب نہیں کیا جا رہا ہے ہے اور انہیں بھوکا رکھا جاتا ہے کئی دنوں کی بھوک کے بعد جب وہ کھانا مانگتے ہیں ایک بیک جو کتا کھانے کے لائق نہیں ایک بند جسے پرندے جو ہے جس پر ٹوٹ نہیں پڑتے اس پر پیشاب کر کر پاخانہ لگا کر غلادت لگا کر آج ان جو ہے مسلم قیدیوں کو دیا جاتا ہے ان نوجوانوں کو کھلایا جاتا ہے مسلمان کیا تو قیدوں کے پیچھے سڑنے کے لیے آیا تو غیروں کے جوتے کھانے کے لیے آیا مسلمان تو غیروں کا پیشاب پینے کے لیے آیا کیوں اپنے مقام کو بھلا دیا کیوں اپنے وجود کو مٹا دیا ارے تو ہی تو تھا کہ ڈوبتے سورج کو اپنی دعا دعاؤں سے تو نے رکا دیا تھا ارے مسلمان تو ہی تو تھا کہ تو نے سمندر کے سونامی کے رخ کو تو نے موڑ دیا تھا ارے تو ہی تو تھا کہ تو نے دجلا اور فراق کی جو ہے تغیانی کو روک دیا تھا ارے مسلمان تو ہی تو تھا کہ عمر بن کر مدینہ طیبہ کے اندر بیٹھ کر ساریہ کو نہ باقی ٹاکی تھی نہ اس وقت موبائل تھا نہ ایس ایم ایس تھا نہ انٹرنیٹ تھا یا ساریا الجبل کہہ کر تو نے ہواؤں کو اپنا غلام بنا لیا تھا اے مسلمان تو ہی تو تھا کہ تبریز بن کر جب جہاد کے اندر گیا تھا اور سورج غروب ہو رہا تھا اصل کی نماز پیدا ہو رہی تھی تو اس وقت تو نے کہا تھا اے اللہ سورج بھی تیرا غلام اور میں بھی تیرا بندہ مولا میری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں ہوئی مولا سورج کو روک لے دنیا اگر آج تمہارے سامنے سورج کہہ سکتا ہے یہ گواہی دے گا کہ شم تبریز نماز کے لیے اثر کی کھڑے ہو گئے ایک سلام پھیرا دوسرے سلام پھرنے تک میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم وہ سورج رکا رہا سورج پر کبھی تیری چلتی تھی کبھی تیری بات بادل مانا کرتے تھے سمندر پر تو نے گھوڑوں کو دوڑایا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر تو نے کشتیوں کو جلا دیا تھا تو نے ہزاروں لاکھوں کے لشکر جرار کو پیٹ پر پتھر باندھ کر جب تین سو تیرہ تھا تو نے فتح کے علم کو بلند کیا تھا مسلمان اٹھ جا جگ جا دے یہ داڑھی مڑے چہرے میرے اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بے نمازی شکلیں میرے اللہ کو پسند نہیں ہے یہودی تہذیب یہ کافرانہ طور طریقے یہ مشرکانہ طور طریقے میرے اللہ کو پسند نہیں ہے آج کی رات عادل آباد کے مسلمانوں آج کی رات توبہ کی رات ہے آج کی رات انقلاب کی رات ہے آج کی رات بدلاؤ کی رات ہے آج کے بعد کوئی آباد اس سرزمین میں نہیں رہے گا میرا عمر جہاں جاتا تھا شیطان پیشاب کر کر گلی کو چھوڑ کر جاتا تھا عادل آباد کا نوجوان تیرے خون کے قطرے قطرے کے اندر عمر کی جولانی کو پیدا کر لے عمر کی شجاعت عمر کی بہادری کو پیدا کر لے دے چوگا عباس تو کیا اس کا باپ شیطان بھی گلی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا اٹھ جا مسلمان جگ جا مسلمان میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ میں کوئی ٹیپو سلطان ہے میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی ہے میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کے اندر تیرے اندر بہادر ہیں تیرے اندر وہ وہ عورتیں ہیں جو خولا کی کثرت رکھنے والے زرقا کی کثرت رکھنے والے تیرے اندر حضرت امر ابن جموں کی قوت رکھنے والے بوڑھے ہیں تیرے اندر وہ بچے ہیں جن کے اندر باس اور موبش کی کیفیات ہیں اٹھ جا اٹھ جا تیرے سونے کی حالت کو دیکھ کر یہ شوہر آباز یہ زانی یہ کافر یہ اسلام دشمن یہ مسلمان دشمن تیرے سونے کو دیکھ کر تجھے مرا ہوا سمجھ رہے ہیں تو بتا دے دنیا کو میں خواب غفلت میں سویا ہوا تھا میں جگ چکا ہوں مسلمانوں میں جگ چکا ہوں دنیا کے لوگوں اٹھ جا تو اعلان کر دے اب میرے جگنے کے بعد میرے جگنے کے بعد کفر کی تاریخی نہیں چلے گی شرک کا اندھیرا نہیں چلے گا نا انصافی نہیں چلے گی قتل نہیں ہوگا غارت گری نہیں ہوگی دہشت گردی نہیں ہوگی اور تیرے جگنے کے بعد ہم دنیا والوں کو بتا دیں گے کہ عدل کیا ہوتا ہے دہشت گردی کیا ہوتی ہے ان ظالموں نے کرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام کرت رکھ دیا اٹھ جا کرت کو کرت بتا دے اور جنو کو جنو بتا دے عدل کو عدل بتا دے ظلم کو ظلم بتا دے انصاف کو انصاف بتا دے زیادتی کو زیادتی بتا دے باعثی کی کوئی بات نہیں اس زمین کے ذرے ذرے پر ہمارا مالکانہ حق ہے ہمارے اولیاء کا ہمارے مجاہدین آزادی کا خون اس کے اندر لہو اس کے اندر لگا ہوا ہے مسلمان ہم کرائے دار نہیں ہم مالک مکان ہیں ہم عزت دار ہیں ہمارے اللہ کا نام لینے سے ہمارے تجویز کرنے سے ہمارے تحلیل کرنے سے ہماری اذانوں سے یہ جو ہے دنیا قائم ہے میرے رب کی قسم جب چور اچک کے ڈاکو بدماش زانی سب کچھ کر کر سو جاتے ہیں بہت غفلت کے اندر میرا اللہ کا عذاب آسمان دنیا پر آتا ہے اسی وقت تحجد کا وقت ہوتا ہے سوا تین بجے تین بجے مدرسے کا محتمل کڑاکے کی سردی میں استاد صاحب کڑاکے کی سردی میں اٹھتے ہیں اور ان معصوم بچوں کو جنہوں نے اپنی ماؤں کے فراق کو دیکھا تھا اپنے باپوں کی جدائی کے صدمے کو پایا تھا جنہوں نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے کھیلنے کے قیمتی لمحات کی قربانی دے کر آج بوریوں پر صفا کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں ارکم کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں ابو ہریرا کے فخر فاقی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں جن بچوں کو دیکھ کر تیرے بل پر تیرے پیشانی پر بل آتے ہیں جن علماء کو دیکھ کر آج تیرے پیٹ کے اندر آگ مڑوڑتی ہے اور مرچی کا جلن آتا ہے اگر یہ مدرسے نہ ہو یہ علماء نہ ہو تیری ماں کے نماز جنازہ کون بڑھائے گا تیرے باپ کے ٹھکانے کون لگائے گا تیری بھاگی ہی بھی وہ بٹیا اس کو کون جو ہے حلال کرے گا کون اس کا نکاح پڑھائے گا یہ بچے جب اٹھتے ہیں اور کلام پاک کو کھولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ کے پاس وہ فرشتے جو عذاب لے کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ اس بستی پر عذاب نہیں جا سکتا اس لیے کہ آج منہ معصوم بچوں نے ماں کی جدائی باپ کے فراق بھائی بہنوں کے کھیلوں کی قربانی اقربا اور رشتے دار کی محبت کی قربانی اور فخر پاکرے کو جھیل کر مولا آج اس ٹھنڈ میں آج اس کڑاکے کی سردی میں تیرے کلام کو سینے سے لگا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے عزت و جلالت کی قسم اس مو... ان کی موجودگی کے اندر اس علاقے میں عذاب نہیں جا سکتا تمہارے علاقے بچے ہوئے ہیں ان مدرسوں کے صدقے میں اس تلاوت کے صدقے میں اس ادان کے صدقے میں ان داڑیوں کے صدقے میں نوجوان کہاں سے کہاں تو چلا گیا کہاں سے تو کہاں چلا گیا میں اللہ کا واسطہ دے کر تیرے سامنے جھولی پھیلا کر میں بھیک مانگتا ہوں آجا میرے بھائی میرے نبی کے دل کو صدمہ پہنچ رہا ہے میرے نبی کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے تو نہیں جانتا میں تجھے چھوڑ دیتا میں تیرا پیچھا نہ کرتا میں تجھے کتا نہ کہتا میں تجھے سور نہ کہتا میں تجھے ملون مردود نہ کہتا میں تجھے گالیاں بھی دے رہا ہوں وہ گالیاں جو ماں کی مانتا کے ساتھ ہیں وہ گالیاں باپ کی شفقت کے ساتھ ہے میرے بھائی میرے آقا جب مکہ مکرمہ تھے تاریخ کے سردویل کے اندر گئے تائف کے والوں نے آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا آپ جو ہے ان مبارک سے فوارے آپ کے جسم پھر سے نکلنے لگے شیب بھی طالب کے اندر گئے چمڑے کو پانی میں بھگو کر آپ کھانے لگے پتے چبانے لگے راستے کے اندر آپ کے کانٹے ڈالے گئے ہتحرم شریف کے اندر متاف کے اندر سجنے میں گئے اون کی اوجھری کو آپ کے اوپر ڈالا گیا مکے میں سکون سے رہنے نہیں دیا گیا مدینہ طیبہ گئے آپ کی بیٹی زینب پیچھے رہ گئی تھی اور ابو لہب کی بہو تھی ابو لہب نے کہا آج مجھے انتخاب لینے کا بڑا اچھا موقع ہاتھ آیا ہے اس نے کہا بیٹے کو دے دو نہ صرف طلاق دی حالت حمل کے اندر اس نے جو تیر چلایا یہ حمل میں جنین میں پلنے والے بچے کے تیر لگا اور خون کا فوارا وہ باپ جو اپنی بیٹی کی آمد کا انتظار کر رہا ہو تیرے دل کے اندر بھی تیری بیٹی کی عزمت ہوگی تیرے دل کے اندر بھی تیری بیٹی کی شفقت ہوگی تیرے انتظار کے بعد اگر تیری گود کے اندر تیری بیٹیاں تڑپ تڑپ کر مچل مچل کر خون آلود ہو کر اگر جان جان افری کے حوالے کر دے تیرے دل پر کیا ہوگی کہ آقا جب مدینہ طیبہ کی وادی کے اندر حضرت زینب کا انتظار فرما رہے تھے اس حالت کے اندر حضرت زینب آئی اور پھر کہنے لگی ابو جان کیا غلطی تھی کیا قصور تھا کس جرم کے اندر مجھے باہر دیا گیا کس جرم کے اندر مجھے شہر سے نکال دیا گیا نہ مکے راہ سے رہنے دیا گیا مدینہ طیبہ کے اندر آئے یہ یہودی کتے یہ عیسائی یہ منافقین کون سا ظلم کا پہاڑ نہیں ڈھایا کون سا ستم کا پہاڑ نہیں ڈھایا ارے ایک وقت تو وہ آیا کہ زمین بھی رونے لگی آسمان بھی رونے لگا آسمان کے فرشتے حاملان عرض بھی اپنے آنکھ سے آنسو کے دریا بہانے لگے جب میری امی جان تیری امی جان کائنات کے مسلمانوں اور مومنات کی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تحبت لگا دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ جن کے تقدس کی قسمیں کھائی جا سکتی ہے جن کی تہارت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہے جن کی پاکیزگی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہے اور ان منافقوں نے تحبت لگا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے چہرے اکبر متغیر ہو گیا ملاقات کرنے کی کیفیت بدل گئی اور آپ کی چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی کئی دنوں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر القبیسات القبیسیرا وہ القبیسات و طیبات الطیبیرا و تیبر الطیبات آیت نازل کر کر ارے تیری بٹیا پر حسمت پر کوئی جو ہے انگلی اٹھاتا ہے تیری بیوی کی آبرو کو لوٹنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تجھے سول کورٹ کا لائر ملے گا ہائی کورٹ کا لائر ملے گا اور سپریم کورٹ کا ڈائر میں رہے گا میری امی جان پر جب تو لگی اللہ نے فرمایا نہ زمین والا اس کی صفائی دے گا نہ آسمان کے فرشتے میں خود اس کا پیدا کرنے والا کہ وہ تیبات و طیبون الطیبات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ طیب ہیں تو آپ کی بیوی طیبہ کیسے نہیں ہو سکتی اللہ نے صفائی پیش کی آخا کی چہرے کی مسکراہٹ واپس آئی آخا دنیا سے پردہ پروائے تو گھر کے اندر اندھیرا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آئے فرمایا کہ امی جان امی جان امی جان آپ جو ہے چراغ پروشن کیجئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی جو ہے صاحبزادی تھی ابو بات اصل میں یہ تھی کہ میرے آقا بخار کی وجہ سے سکرات کی سختی کی وجہ سے کئی دنوں سے اپنے حجرے سے عائشہ سے باہر نہ جا سکے تھے کل روزہ تھا افطاری کے لیے کچھ نہیں تھا جو وادیاں بھر بھر کر یتیموں کی مدد کرنے والا بیواؤں کی مدد کرنے والا مسکینوں کی مدد کرنے والا والا جنگل کے درندوں کی خیال کرنے والا آج اس کے گھر کے اندر چراغ تو ہے لیکن چراغ پر جلنے کے لیے دیا جلنے کے لیے تیل نہیں ہے امی جان نے فرمایا کہ کل روزے سے تھے اس لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے اللہ مالا کا سن تو کہہ کر اس طرح کے تیل کو میں نے اور تمہارے آقا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا کتنی تکلیفیں اور کتنی مشقتوں سے گزرے حدیث پاک میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو جیسے اللہ کے دربار کے اندر اعمال پیش ہوتے ہیں بعض علماء نے فرمایا میرے محبوب کے دربار کے اندر میرے آقا کے دربار کے اندر بھی اعمال پیش ہوتے ہیں یہ داڑھی مڑے چہرے یہ کشکشی داڑھی رکھنے والے یہ گھروں کے اندر ٹی وی چلانے والے یہ گندے چینل دیکھنے والے یہ وہ نوجوان جو اپنے موبائل کے اندر گندی شیلا کی اور منی کی گانے رکھنے والے اور جو گندے گندے سیکسی جو ہے گانے کی رنگ ٹون رکھنے والے اور یہ میری امت کی بیٹیاں جو اغیار کے ساتھ بھاگنے والی اور اغیار کے حرامی نسخے کو پیٹ کے اندر پڑھنے والی میرے آقا آپ مکے میں تھے آپ تائف میں تھے آپ جو ہے مدینہ طیبہ میں تھے آپ کبا میں تھے آپ بدر میں تھے آپ ہنین میں تھے آپ جو ہے تبوک میں تھے کہاں راحت سے تھے آقا کہاں راحت سے تھے کیا آپ کو نہیں کہا گیا شاہر نہیں کہا گیا شاعر نہیں کہا گیا مجنون نہیں کہا گیا آج یہودی کتے کم ہیں یہودی کتے کم ہیں جو میرے محبوب کا ڈینمارک کے اندر کانٹون بنائے آج یہ عیسائی کتے کم ہیں جو میرے اللہ کے قرآن کو جلا کر اس کا جو ہے دھواں عالم کے اندر بکھیرنے کی کوشش کرے آج کیا یہ اسرائیلی کتے کم ہیں جو اپنے جوتیوں سمیت مسجد اقسا کے ممبر و مسلح کو روک رہے ہیں کیا ان کی کمی تو پورا کرنے کے لیے آ گیا نوجوان کہ آقا جو مکہ مدینے میں راحت نہ پا سکے آج روزے متحرہ میں جب تیری اس شکل کے ساتھ تیری عورت اور تیری بیٹیا کو جو رنڈیوں کے کپڑوں کے اندر ہے اس شکل کے ساتھ پیش کیا جائے گا تیری شادی کی محفلوں کو پیش کیا جائے گا تیرے سوکار ہونے کو تیرے رشوت خور ہونے کو تیرے دنیا کے پجاری کو تیری مسجدوں میں اذان اور مسجد کی جو دکانیں ان دکانوں کا آدمی اور کرایہ دار نماز پڑھنے نہ آئے اور گندے گندے شیلا کے سیکسی گانے اس میں چلتے رہے اور خاخا آپ دنیا میں رہے آپ مکے مدینے میں رہے کتنی تکلیفوں کو آپ نے سہا اور یہ امت جس کے لیے آپ نے اپنی جان کو جان پھلی کے حوالے کر دیا امی جان پر ہیں ایک رات آپ سجدے کے اندر گئے لگ رہا تھا کہ آپ پردہ پڑوا چکے لیکن میں نے الٹی ہتیلی سے آپ کے پیروں کو آپ کے تلووں کو چو کر دیکھا پتا لگا کہ آپ باحیات ہیں اس لیے کہ آدمی زندہ ہوتا ہے تو پیروں کے اندر گرمی ہوتی ہے اس گرمی سے محسوس کر لیا میں نے سوچا قرآن آپ پر اترا ہے آپ امام الانبیاء ہیں آپ شافی محشر ہیں آپ ساقی کوشر ہیں آپ سعید الانس ہیں آپ سعید الجن ہیں آپ سعید الاولین ہیں آپ سعید الاخرین ہیں لیکن کیا ہے اتنا بڑا سجدہ سجدے کا راز کیا امی جان فرماتی ہے داڑھی مڈانے والے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو تو داڑھی مڈا مڈا کر کھال کھینچ کر تو اگر ان کافروں کے جوتے بھی بنا دے گا یہ تجھ سے خوش ہونے والے نہیں ہے یہ عیسائی کلچر یہ کافروں کے طور طریقے اپنا کر تو ان مشرقوں کو خوش کرنا چاہے گا نہیں ہو سکتا لا تقیضون المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین مومن اور ہے کافر اور ہے جنت اور ہے جہنم اور ہے عرش اور ہے فرش اور ہے اور پیغمبر اور ہے دجال اور ہے یہ تجھ سے کچھ ہونے کے نہیں لا تتخذ یہ ون نسارا اولیا بعضهم اولیاء بعض چھوڑ دے میں جھولی پھیلا کر تیری ماں کے تقدس کا تیری باپ کے عظمت کا اور تجھے پیدا کرنے والے رب کی عظمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مسلمان اب بس کر اب بس کر رک جا بس کر رک جا اب گناہوں سے دنیا بھر چکی ہے کروٹ لے لے کروٹ لے لے قدم بڑا دے مکی کی طرف قدم بڑا دے مدینے کی طرف ارے تو نہیں دیکھتا تو نہیں سنتا کہ مکے سے جو ہے وہاں سے صدا نکل رہی ہے گمبد قدرا سے میرے نبی کے رونے کی آواز آ رہی ہے اے اللہ اے اللہ اگر میں ہوتا تو میں آج اس امت کے حق میں دعا کرتا پیغمبر کے بعد پیغمبر رسول کے بعد رسول آتا اے اللہ خاتم الانبیاء اے اللہ تو والی آج اس امت کو پیشاب پلایا جا رہا ہے آج اس امت کو ٹاڈا پوٹا میں ڈالا جا رہا ہے آج اس امت کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو کو لوٹا جا رہا ہے آج آقا کے رونے کی آواز کو تو نہیں سنتا میرے بھائی میرے آقا کے دل کو تکلیف پہنچا کر تجھے کیا ملتا ہے میں تو صاف کہتا ہوں میں تو صاف کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اگر تیرے دل کو تسکین ہوتی ہے میرے جسم کے ٹکڑے کر دے اور گلی کے کتے کو کھلا دے شاید تو بچ جائے گا میرے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچائے گا لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے کہ کتے اور سور کے پاخانے کے جو کیڑے ہوں گے اس سے بدتر اللہ تیرا انجام موت سے پہلے پہلے کرے گا اس لیے کہ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا ان لدیر ادون اللہ ان لدیر ادون اللہ و رسولہ لال اللہ فی دنیا کہ اللہ رسول کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں ایزا پہنچاتے ہیں اللہ کی لانت تو نے داڑھی مڑا کر نماز کو چھوڑ کر بے پردگی کر کر جالی باباؤں مکاروں ایاروں کے دربار میں اپنی عورتوں کو چھوڑ کر نقلی پیروں اور مرشدوں کے دربار میں جا کر اور ان فلموں والوں کی نقالی کر کر اور ان عیسائی اور یہودی کتوں کے نقش قدم پر چل کر کیا نہیں کر رہا مسلمان آج اپنی بیوی کی سالگرہ اپنے بچے کے برتھ ڈے جسے بزو کی سنتیں یاد نہیں جسے مسواک کے آداب یاد نہیں اور جسے پیشاب کے ڈھیلا لینے کا تر طریقہ یاد نہیں آ گیا بڑا انگریز کے نطفے سے پیدا ہونے والا کہ برتھ ڈے بنانے آ گیا سالگرہ منانے آ گیا جو رو کے غلام سمل جا سمل جا اللہ کے لیے سمل جا ورنہ دیکھ آسمان پر خدا کا عذاب تجھے تباہ کرنے کے لیے آ چکا ہے یہ باباؤں کی شکل کے اندر یہ نقلی پیروں کی شکل کے اندر یہ فرقہ پرست طاقتوں کے اندر یہ جو ہے یہ حکمران جو ظالم اللہ فرماتے ہیں ان حکمرانوں کا دل میرے دونوں انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے اگر میرے بندے صحیح ہیں میں ان کے دل کے اندر رحم پیدا کر دیتا ہوں آج پولیس تجھے کاٹنے آتی ہے پولیس کے جوتوں کی پالش ہمارے ٹیکس سے بنتی ہے پولیس کے بچوں کی پرورش ہمارے دی جانے والے ٹیکس کی ادائیگی سے وہ ہمارے غلام ہیں وہ ہمارے نوکر ہیں اور یہ ملٹری اور یہ جو ہے فوریز کا بہکلا لیکن جس کے نام سے تو کامتا ہے وہ اس لیے کہ تو نے ایمان کی مایا تیرے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور ایمان کی دولت نبی کا رشتہ تیرے ہاتھوں سے چھوٹ چکا ہے اور جب تو گمد قدرا میں جا کر السلام تو وسلام کا یا رسول اللہ کہتا ہے میرے آقا چہرے انور کو تجھ سے موڑ لیتے ہیں امی جان فرماتی ہیں اتنا کچھ ہو کر آخر آقا کس بات کی دعا کر رہے ہیں فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے منہ کو اپنے کان کو آقا کے سجدے کے قریب لے گئی آخا رو رو کر کہہ رہے تھے ربی حملی امتی ربی حملی امتی اے اللہ میری امت کے لیے رحم اور کرم کا معاملہ کرنا میرے آقا نے آج کے دن کے لیے رحم کی بھیک باغی تھی میرے آقا نے آج کے دن کے لیے کرم کی بھی باغی تھی میرے آقا نے آج کے دن کے لیے امی جان پر باتی ہے ایک چاند دو چاند تین چاند نبے دن کبھی ساٹھ دن میرے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو جاتے اور چولہا جلدی کی توبت نہیں آتی حضرت فاطمہ روٹی کے ایک ٹکڑے پر کئی دنوں تک وہ گزارا کر لیتی بچوں کو پانی کے اندر ہڈیاں کے اندر کنکرے ڈال کر بہلا کر اور کلام پاک سنا سنا کر لوری دے کر وہ سنا دیتی تھی کس وقت کے لیے کس دن کے لیے میری بہن نے یہ قربانی دی تھی میری ماں نے یہ قربانی دی تھی آج تجھے تعریف کا لہو یاد نہیں آتا میرے بھائی میرے بھائی تبوک کے میدان میں میرے محبوب کا پتھر باندھنا یاد نہیں آتا عہد کے میدان کے اندر دندان مبارک سے جو لہو کا فنوارا اٹھا تھا کیا تجھے یاد نہیں آتا آج تجھے کیا یاد نہیں آتا میرے محبوب اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت انہوں نے ایک جو ہے لکڑی کے برتن میں ہاتھ ڈالا اور چہرے انور پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اللہ سکرات الموت اللہ سکرات الموت ارے چوہے کے مرنے کو دیکھ کر کتے کے ہائی وے کے اندر مر جاتا ہے دیکھ کر دل پسی جاتا ہے میرا محبوب تڑپا میرا محبوب رویا میرے محبوب کے گوشت کے اندر حضرت زینب کے خون کا فوارہ نکل کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر انہوں نے جان جان آفری کے حوالے کر دی بتاپ کے اندر آپ کے اوپر ان کی اجڑی کو ڈال دیا گیا راستے کے اندر کاٹے کو ڈالا گیا راستے کے اندر کیچڑ کو ڈالا گیا شاعر کہا گیا کاہین کہا گیا مجنون کہا گیا مکہ مکرمہ سے بے سہارا ان کو نکالا گیا مدینہ طیبہ کے اندر تکلیف دی گئی بیویوں پر الزام لگایا گیا گالیاں دی گئی اور آپ کو ظلم کیا گیا تیرا دل نہیں پھنسے گا تیرا دل نہیں پھنسے گا آپ کے نوازے میدان کربلا کے اندر جو ہے اللہ کے راستے کے اندر جامع شہادت نوش کر لیا آپ نے جو ہے فخر و فاقی کی زندگی علماء نے کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ اہل بیت پر ایک وقت وہ آیا کہ مدینہ طیبہ میں جب گرمی کا سیزن آیا خشکی کا سیزن آیا تو ایک کھجور کی بیج بھی مدینہ طیبہ کی گلی کے اندر ملنا دشوار ہو گیا تو امی جان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے خاندان کے ایک بچے کو آج تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے آج تیرے پاس کس چیز کی مال کی دولت کی کپڑے کی لتے کی عزت کی شہرت کی کس چیز کی کمی ہے امی جان فرماتی ہے کہ میں نے اپنے خاندان کے ایک بچے کو بھیجا کہ جاؤ کہ اگر کوئی اونٹ فضلا کرتا ہو پاخانہ کرتا ہو مینگنیاں ڈالتا ہو اسے لے کر آؤ اسے پانی میں ڈال کر اس کی غذائیت کو پانی میں ملا کر اصحاب بیت اہل اہل بیت اس کو استعمال کیا کرتے تھے ان کے رونے نے تجھ کو نہیں رلایا ان کے و پاکڑے نے تجھ کو نہیں رلایا اے امت محمدیہ کے اے امت محمدیہ کے پاس بانو اے کعبہ کے محافظ ہو اے قرآن کے حامل ہو اے نبی کے وارث ہو اے گمت قزرا کی طرف قدم بڑھانے والوں اے غلط پاک کا دامن تھامنے والوں تمہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے کسی کتے نے تمہیں اچک لیا ہے کسی نے تمہیں راہ راہ سے ہٹا لیا ہے میں جولی پھیلا کر میں اللہ کا واسطہ دے کر بھی مانگتا ہوں سدھر جاؤ سدھر جاؤ مان لو آ جاؤ زمزم کی طرف آ جاؤ خدا کے کعبے کی طرف آ جاؤ حضر اسود کی طرف آ جاؤ اللہ کے کعبے کی طرف آ جاؤ ریاض الجنہ کی طرف ارے مایوس کیوں ہوتے ہو اگر امریکہ سو مرتبہ وائٹ ہاؤس کا مالک بن جائے سائنس اور ٹیکنالوجی کا مالک بن جائے ارے زمزم تو ہمارے پاس ہے قرآن کے پارے ہمارے پاس ہے اللہ کا کعبہ ہمارے پاس ہے صفا ہمارے پاس ہے مروا ہمارے پاس ہے حضرت اسود ہمارے پاس ہے جنت البقی ہمارے پاس ہے جنت المانا ہمارے پاس ہے اور جو ہے مسا ہمارے پاس ہے مینا مزدلفہ ہمارے پاس ہے ارفات ہمارے پاس ہے یہ ٹونی بلیر اور یہ بش سو مرتبہ جنم لے کر آئیں میرے اللہ کے کعبے کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے میرے زمزم کے پانی کو چو نہیں سکتے قرآن کی وہ طاقت جو پہاڑوں پر نازل ہو تو پہاڑ چورا چورا ہو جائے قرآن کی وہ طاقت جس کو زمین و آسمان نے اٹھانے سے وہ انکار کر دیا اور وہ ہمارا انسان آپ نے اور ہم نے اٹھا لیا یہ قرآن ہمارے پاس ہے بخاری ہمارے پاس ہے صدیق ہمارا ہے فاروق ہمارا ہے سوا لاکھ صحابہ ہمارے ہیں اور نبی کی نبوت ہمارے ساتھ ہے نبی کی رسالت ہمارے ساتھ ہے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے مسلمانوں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر سو مرتبہ کہتا ہوں ایک مرتبہ دل دل کے اندر اپنے آپ کو مجاہد بننے کا راضی بننے کا اپنے آپ کو دین کے سپاہی بننے کا عزم کر لو یہ دنیا کے کتوں کو آئٹم بم بنانے کی ضرورت ہوگی یہ دنیا کے کتوں کو پجاریوں کو پیشاب پینے والوں کو جانوروں کے ان کو گولا اور بارود بنانے کی ضرورت ہوگی ارے جب اللہ کے گھر کے پاس تھے اللہ نے ابابیل کو بھیج کر اللہ نے بوندی ہوئی نرم مٹی کو بھیج کر ان سے ایٹم بم کا کام لیا بچے بچے کو الم ترا کیفا فالا کا کی صورت یاد ہے ارے جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے یہ ابابیل ہمارے یہ زمین ہماری یہ آسمان ہمارے اللہ پرندوں سے ہماری حفاظت کروا لے گا ارے جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے مسلمان جگ جا مسلمان میرے بھائی جگ جا آج کے بعد مرتا مر جائے گا لیکن چہرے پر سنت نہیں نکالے گا چہرے کو یہودی اور عیسائی چہرہ نہیں بنائے گا نماز نہیں چھوڑے گا بے پردگی عورتوں کی نہیں کرے گا حرام لکمے کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا تیرا جینا تیرا مرنا تیرا اٹھنا تیرا بیٹھنا تم اللہ کے لیے وہ نسو کی دے اعلان کر دے میرا آقا فرماتے ہیں کہ دینی مجلس پر آسمان کے فرشتے گواہ بننے کے لیے آتے ہیں آج تو کہہ دے فرشتوں آپ موت تک ہم نماز نہیں چھوڑیں گے موت تک ہم داڑھی کو نہیں مڑائیں گے ہم جئیں گے تو اسلام کے لیے ہم مریں گے تو اسلام کے لیے اس کے بعد کوئی میں کلال نہیں ہوگا جو ہماری مسجدوں کو چھیننے کی بات کرے گا اس کے بعد کوئی کتا اور سور کی رسل نہیں پیدا ہوگی جو قرآن شریف کو مٹانے کی بات کرے گی اس کے بعد میناروں کو ختم کرنے کی بات تم نہیں سنو گے جب جاؤ مسلمانوں جب جاؤ گولا بارود ایک ایک فورٹی سیون اور اور شنکو اور ٹیکنالوجی یا امریکہ کے موتروں کی یا امریکہ کے ہگڑوں کی یا امریکہ کے وہ کتے جو استنجا کرنے کی اور پاخانہ کرنے کے بعد ٹشو پیپر کے محتاج ہوتے ہیں یہ ان کی دین ہوگی قرآن تمام علوم کا سردار ہے وہ ہمارے پاس ہے بخاری تمام جو ہے سائنس کا سرچشمہ ہے وہ ہمارے پاس ہے اٹھو اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اٹھو علماء کے دامن کو تھام لو اٹھو اولیاء کے دامن کو تھام لو دیکھو یہ مٹی جب پھینکو گے دشمن کی طرف یہ مٹی بارود کا کام کرے گی یہ مٹی آسڈ کا کام کرے گی اور یہ کوئی خطیبانہ اور یہ کوئی سولہ بیانی رہی ہے مقررانہ کہ میں نے زور بیانی کے اندر یہ بات کہہ دی تبوک کی زمین سے جا کر پوچھو کہ جب یہودی آج کے امریکہ اور برطانیہ کے پردادا نے جب میرے آقا اور ان کے ماننے والوں پر حملہ آور ہوئے تھے تو اس وقت کون سا ہتھیار استعمال کیا گیا تھا یہی مٹی تھی اس مٹی کو اٹھا کر میرے محبوب نے ان دشمنوں کی طرف پھینک دیا میرے اللہ نے فرمایا وہاں رمیتا از رمیتا ولا کن اللہ رما اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی پھینکنے والے آپ نہیں تھے جب پھینکا تھا ہم نے گولا بنایا ہم نے بارود بنایا جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے کلام پاک میں اللہ نے فرمایا ان تنسر اللہ ینسر کم وہ یوسف بھی تقدام کم اللہ کی تم مدد کرو گے یعنی دین پر تم چلو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی یہ زمین ہماری یہ آسمان ہمارا یہ فرشتے یہ سب کچھ ہمارا کام کریں گے یہ دنیا والوں کو بم مبارک فوج ان کو مبارک سلاخیں ان کو مبارک پولیس محکمہ ان کو مبارک پارلیمنٹ ہاؤس ان کو مبارک سلطنت مملکت لے لو دولت لے لو روپیہ لے لو پیسہ ہمیں دے دو نبی کی عزت دے دو ہمیں دے دو امی جان عیشہ کی عصمت اور پاک دامنی دے دو ہمیں قرآن دے دو ہمیں حدیث دے دو ہمیں محبت رسول کا جو ہے عشتا ہمیں جو ہے جام پلا دو ہمیں ضرورت نہیں ہے تیرے وائٹ ہاؤس کی طرف جب سے ہم نے گمبد قزرا کو دیکھا ہم پیشاب کرنا گوارا نہیں کرتے اور جب سے ہم نے انوار حرم کو دیکھا حرم کے انوار کو دیکھا تیرے تاج محل کی طرف ہم پھوٹنا بھی گوارا نہیں کرتے جس کے پاس حرم کے انوار و تجلیات ہو اور جس کے پاس گمبد قزرا کی نورانیت ہو وہ دنیا کی طرف نہیں آتا وہ مٹی کی طرف نہیں آتا اٹھ جا میرے بھائی اٹھ جا تجھ میں سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ ہے اٹھ جا اٹھ جا کہ تیرے اندر محمد بن قاسم ہے تیرے اندر غوری ہے تیرے اندر جو ہے تیرے اندر مجاہد حضرت ٹیپو سلطان شہید ہیں اٹھ جا کروٹ لے لے کل جو سورج نکلے گا اپنی پہلی کرنوں کے ساتھ یہ پیغام لے کر آئے گا انا فتح نہ کا فتح مبینہ اے مسلمانوں تمہارے لیے کھلی ہوئی کامیابی ہے وہ پیغام لے کر آئے گا نصر من اللہ وہ فتح قریب کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور فتح تمہارے قریب ہے وہ پیغام لے کر آئے گا انا ان رسولنا والذین امن ماں کہ ہم رہے نبیوں کی اور نبی کے ساتھ دینے والوں کی ہم مدد کرتے ہیں توبہ کر لے میرے بھائی توبہ کر لے جب تو سدھر جائے گا جب تو راہ راست پر آ جائے گا شیطان خود بخود چلا جائے گا نہ جلسہ کرنے کی ضرورت نہ جلوس نکالنے کی ضرورت تو جب جائے گا شیطان جب بھاگے گا تو شیطان کے پجاری کیا نہیں بھاگیں گے اس لیے میرے بھائی خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کی اور امت کی بیٹیوں کی عزت اور آبرو بڑی قیمتی ہے یہ عصمت اور عفت پاک دامنی کے لٹیرے ان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں دیکھ مایوسی کا کیڑا مایوسی کا وائرس اور مایوسی کا جراثیم تجھے دل کو بدگمان نہ کرے کیا حضرت اتنی عمر ہو گئی اب توبہ کرنے سے کچھ ہوگا اب داڑھی رکھنے سے کچھ ہوگا ارے میرے بھائی میرا اللہ کہتا ہے تو سمندر کے جھاگ کے برابر تو ریت کے ذرات کے برابر پوری مخلوق کے برابر تو گنا لا تیرے گناہوں کے مقابلے میں میری رحمت زیادہ وسیع ہے کیوں مایوس ہوتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں اللہ نے اس امت کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا اتائی و ضمبی کم اللہ والا کہ پچھلے امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا صبح میں اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا شام میں اس نے شراب پی ہے شام میں اس نے ڈاکہ ڈالا ہے اس نے چوری کی ہے بدکاری کی ہے لیکن میرے آقا کے جوتوں کے صدقے نہ گنا کا نام نہ گنا کا نشان کمل زم والا فرماتے ہیں کہ ایسا اللہ معاف کرتا ہے کہ پھر اس گنا کا تذکرہ بھی اللہ قیامت کے دن نہیں کرتا جب جا میرے بھائی اٹھ جا توبہ کر لے آج کی رات ہے آقا کے پاس ایک صاحب آئے آج مایوس ہونے کی بات نہیں کہنے لگے آخا آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے آخا نے فرمایا تو خود کر لے وہ کہنے لگا گنا تو بہت بڑا ہے داڑھی مڈانے والے سوت کے کھانے والے نماز کو چوننے والے گھر کے اندر ڈش اینٹینا لگا کر ماں اور بہنوں کے ساتھ ننگی فلمیں دیکھ تو نے اتنا بڑا گنا نہیں کیا جتنا یہ کہہ رہا ہے یہ کہنے لگے زمین سے بڑا آخا نے فرمایا آسمانوں سے کہا آسمانوں سے کہا اللہ کی فرشتوں سے کہا اللہ کے فرشتوں سے اللہ کی مخلوق سے پوری کہا اللہ آخا پریشان ہوئے اتنا بڑا گناہ کیا فرمانے لگے کو کہنے لگے آخا آپ برداشت نہیں کریں گے آخا نے کہا کہ تو صحیح کہنے لگا آخا ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میرا اس سے مثال نہ ہو سکا ملاقات نہ ہو سکی اور وہ مر گئی بچی اور مرنے کے بعد میں نے یہ کیا کہ شیطان نے مجھے بھڑکایا رات کے سناٹے میں جب قوم سو چکی ہوتی تھی میں نے کدال لیا سبل لیا اور جا کر اس کے قبر کو کھودا اور وہ کام کیا جس سے زمین و آسمان کام گئے شیطان شرما گیا میں نے اس کا منہ کالا کر دیا آخا نے جب سنا اپنے چہرے انور کو پھیر لیا نکل جا قبیص اتنا بڑا گنا اللہ اکبر انسانیت شرما جائے تو پھر اس کے بعد وہ چانے ہی والا تھا جبریل امین علیہ السلام عرش کے پاس سے آئے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے خالق آپ ہیں آپ نے پیدا کیا رب العالمین آپ ہے آخا نے فرمایا نوز باللہ استغفر اللہ میں نے کب کہا میرا اللہ پوچھتا ہے ٹھیک ہے آپ خالق نہیں روزی دینے والے کہا نہیں اس کی زندگی کے مالک کہا نہیں اس کے موت کے مالک کہا نہیں اس کی عزت و ذلت کے مالک کہا نہیں فرمایا کہ امین نے کہا اللہ نے مجھے کہہ کر بھیجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیدا کرنے والے کی عزت و جلالت کی قسم یعنی اللہ کہتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم جب توبہ کے ارادے سے استغفار کے درخواست کے ارادے سے جب یہ اپنی مجلس سے نکل کر ایک قدم آگے بڑھایا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا میرا اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا میرے بھائی یہ چہرے اچھے نہیں لگتے ان چہروں کے ساتھ تو حوض کوثر کا پانی نہیں لے پائے گا اس چہرے کے ساتھ تو پل رات کو پار نہیں کر پائے گا اس چہرے کے ساتھ تجھے سیدھے ہاتھ کے اندر نام اعمال نہیں دیا جائے گا اس چہرے کے ساتھ تجھے قبر کے اندر میرے آقا تجھے دیدار نہیں فرمائیں گے اس چہرے کے ساتھ تو نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے نوجوانوں نوجوانوں یہ داڑھی ہماری زینت ہے یہ داڑھی ہمارا بہار ہے یہ داڑھی ہماری مایا ہے ہماری دولت ہے ہماری شان ہے یہ نبی کا چہرہ ہے یہ صدیق و فاروق کا چہرہ ہے مجھے اللہ کے لیے بتاؤ ایک نوجوان لڑکی تلاش نہیں جائے ماں نے کہا بھائی بیٹی بہت جو ہے خوبصورت ہے رنگ روپ اچھا ہے آنکھیں ہو رہی ان کی طرح ہیں اور کمر ایسی ہے فلاں ایسی ہے لیکن چہرے پر ذرا داڑھی نکل آئی ہے مانے گا نوجوان تو جیسے عورت کے چہرے پر داڑھی آئے کسی طریقے سے کسی مرد کے چہرے سے داڑھی غائب ہونا اللہ کے یہاں فرشتوں کے یہاں اس سے بڑا عیب ہے یہ کچھ نہیں کچھ نہیں لوگ کہتے ہیں ملازمت نہیں ملے گی ڈیوٹی نہیں ملے گی لڑکی نہیں ملے گی اور کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا عزت کا مالک اللہ ذلت کا مالک اللہ میں نے بتایا تھا نا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو کمزور کر دیا اسی لیے اللہ نے جب قرآن شروع کیا نماز کے حکم سے نہیں روزے کے حکم سے نہیں تلاوت کے آداب سے نہیں توحید کے بیان سے نہیں رسالت پر ایمان لانے سے نہیں مرنے کے بعد کی زندگی سے نہیں علیف لامین علیف لامین کا معنی کوئی نہیں بیان کیا علیف لامین پیس نے کیا زالی کل کتاب لا رہی بس اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں اے ویرس شک کے رکھنے والے اے جنونی اے پاگل کتے کے کاٹے ہوئے اے دنیا کے ڈسے ہوئے اگر تو میرے کلام کو آگے پڑھنا ہے سب سے پہلے اس جو ہے شک کے بیرس کو اس شک کے جرسومے کو تجھے مارنا پڑے گا ذالکل کتاب رہی بفی پہلے شک کو ختم کر سورہ واقعہ پڑھنے سے فخر و فاقہ دور ہوتا ہے ہوتا کیا حضرت ایمان گیا ارے جب نبی نے کہا ہوتا کا کیا مطلب سورہ یاسین جو پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں چلا ہوتا کیا حضرت داڑھی رکھیں گے عزت ملے گی ہوتا کیا حضرت علماء نے ایک بات کہی غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت کہا کہ اگر کوئی غلام احمد قادیانی سے دلیل طلب کرے گا ثبوت مانگے گا کہ بھائی تو اب نبی ہے تو اس کے ثبوت دے دلیل دے فرمایا کہ وہ دلیل مانگنے سے کافر ہو جاتا ہے اس لیے کہ آقا کے بعد کوئی نبی بننے کا سوال نہیں تو جب نبی بننے کا سوال نہیں تو دلیل مانگنا گویا آقا کی ختم نبوت پر شک کرنا ہے کسی بابا کے پاس جا کر آزمانا کہ تم مجھے لڑکی دو تم مجھے لڑکا دو تم مجھے عزت دو تم میرے مقدمے کو حل کر دو تم میرے باپ کو جو جنت کے دروازے پر اٹکا ہوا ہے یہ خدائی اوصاف کا کسی مخلوق زانی بدکار بے نمازی کتے سے تقاضا کرنا اپنے ایمان کے جنازہ نکالنے کے مترادف ہے پوچھنے والا ہی کافر ہو جاتا ہے جو حضرات جا چکے ہوں میں بیٹھوں گا آئے میرے پاس تجدید ایمان کریں آئے میرے پاس ان علماء کی موجودگی کے اندر وہ توبہ کریں شک کے کیڑے کو ختم کرے اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اللہ کا قرآن ہمارے ساتھ ہے مسلمانوں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنی لیلا کے ساتھ قبر کھود کر بدکاری کرنے والے کو قدم اٹھانے سے پہلے معافی کا پروانہ دے سکتا ہے اللہ حضرت حمزہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ان کے جسم کا ہار پہن کر بنا کر گلے میں ڈالنے والی ہندا اور وحشی کو معاف کر سکتا ہے آج بخاری میں آج سیاستہ میں کتنی روایتیں حضرت ہندا سے حضرت وحشی سے مروی ہیں کہنا پڑے گا حضرت ان وحشی رضی اللہ تعالیٰ ان ہندا رضی اللہ تعالیٰ کل انہوں نے کلیجہ چبایا تھا لیکن آج اللہ نے ان کے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیا داڑھی رکھ لے عزت ملے گی نبی کے طریقے کو اپنا لے قرآن کے طریقے کو اپنا لے علماء کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے کتنے نوجوان ہیں اگر ان کو کہا جائے گانوں کے لیے ایک گانے کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اور پوچھا جائے ایتل کرسی اور پوچھا جائے اتہیا یہ یاد نہیں الحمدللہ علماء بڑی محنت کر رہے ہیں کلام پاک کو سیکھیں سنتوں کو سیکھیں نماز کو سیکھیں اور پھر دیکھو کہ فتح اور کامرانی اور عزت کا تاج اور عظمت کا تاج کیسے پھر ہمارے سروں کے اوپر جو ہے پہنایا جائے گا میں ان علماء کرام کا بڑا مشہور و ممنون ہوں کہ الحمدللہ ان علماء کرام نے بڑی بے باقی کے ساتھ اور بڑے لو لائن کے ساتھ اور بغیر ڈرے کے آج جو ہے میدان کے اندر آ کر ایک وقت کے دجال کا انہوں نے کھل کر انہوں نے مقابلہ کیا میں ان کے جو ہے ہمت اور جرت کی داد دیتا ہوں اس پر فتن زمانے کے اندر ہر ایک کو اپنی پڑی ہے لیکن آپ کے ایمان بچانے کے خاطر اور عقیدے کو صحیح کرنے کے خاطر انہوں نے ایک بیڑا اپنے اوپر لیا ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ان کو حالات آئیں گے وہ ظالم تھوڑی نہ خاموش بیٹھے گا وہ پولیس محکمے کو استعمال کرے گا منڈے کو استعمال کرے گا لیکن ایک بال بینگا نہیں کر پائے گا اللہ کی مدد اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان علماء کو ان کے شاعن شان اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائیں اللہ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں